اس عمل کے نقصانات پر غور مسلسل کو پہلا علاج قرار دینا مناسب معلوم ہوتا ہے چنانچہ سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو اپنے لیے ایسے مال کا انتخاب کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی پوشیدہ ہو اس کے مجاز کی آفات پر غور و فکر کرنے کے بعد کون ایسا نادان ہوگا کہ جو اسے عبادت یا رضا الہی کا سبب قرار دے سکے لہذا اس مرض میں گرفتار خواتین و حضرات کو چاہیے کہ وقتی لذت نہیں بلکہ اس کی تباہ کاریوں کو ہمہ وقت اپنے پیش نظر رکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد فائدہ محسوس فرمائیں گے ایسے خواتین و حضرات کے لیے فوراً سے بیشتر شادی کر لینا بھی بے نافع اور مؤثر علاج ہے اور اس سلسلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جائز طریقے سے ممکن ہونے کی صورت میں جس کی طرف دل مائل ہے اس سے شادی کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے برائی کا راستہ ہی بند ہو جائے کیونکہ اپنی پسند کو نظر انداز کر کے کسی اور سے شادی کرنے پر ہو سکتا ہے کہ قلب و ذہن کامل طور پر شریک حیات کی جانب مائل نہ ہو اور پرانی ماد اور پرانی یادوں سے چھٹکارا ممکن نہ ہو سکے اگر واقعی ایسا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ گھر میں لڑائی جھگڑے بے سکونی اور شریک سفر کے حقوق میں کوتاہی کی صورت میں نکلے گا ایسی صورتحال میں لڑکی والوں کو بھی چاہیے ایسی صورتحال میں لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شریک قباحت مثلا لڑکے کا غیر مسلم وغیرہ ہونا نہ ہو تو انا کا مسئلہ بنائے بغیر انہیں شادی سے نہ روکیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضد میں مبتلا ہو کر انکار کرتے رہیں اور لڑکی باغیانہ قدم اٹھاتے ہوئے بدنامی کا باعث بن جائے یوں ہی لڑکے کے متعلقین کو بھی اس موقع پر بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جوان اولاد کے ساتھ بہت زیادہ سختی عموماً برے نتائج کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں درج ذیل واقعات پر غور فرمائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی ہے اس کے لیے ایک امیر اور ایک غریب کا نکاح کا پیغام آیا ہے لڑکی غریب کی طرف میلان رکھتی ہے جبکہ ہم امیر سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی عمل نہیں دیکھا ابو البختاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نیر فرات سے میٹھا پانی لایا کرتی تھی جس راستے سے وہ گزرتی اس پر ایک موزن کی رہائش تھی یہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی وہ کہتا اے فلانی واللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جب اس نے یہ فعل کئی مرتبہ کیا تو لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کر دی آپ نے ارشاد فرمایا اب وہ جب بھی یہ بات کہے تو تو بھی اس سے یہی جملہ کہہ کر پوچھنا کہ اب وہ کیا چاہتا ہے اگلے دن لونڈی گزری تو مؤزن نے حسب سابقہ بھائی قرار دہرایا لونڈی نے بھی حسب ہدایت ارادہ دریافت کیا اس نے جواب دیا میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے جب لونڈی نے اس کا یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا اسے بلا کر لاؤ جب موزن حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے بٹھا کر فرمایا اے شخص کیا تجھے میری لونڈی سے واقعی محبت ہے اس نے اقرار کیا آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا اس کا کسی اور کو بھی علم ہے اس آپ نے پھر دریافت فرمایا کیا اس کا کسی اور کو بھی علم ہے اس نے عرض کی واللہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں آپ نے اس طرح تین مرتبہ اس سے قسم لی اور اس نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ لونڈی تجھے دی اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے جا یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے اور اللہ بہتری بہتری حکم کرتا ہے یاد رکھیے کہ عشق مجازی میں گرفتار ہو جانے والے کے لیے شرع اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اسے چھپائے اور صبر کرے جیسا کہ ان قریب آگے بیان ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لونڈی کو جواب مذکورہ کی تلقین اور پھر بغرض تحقیق سوال کرنے میں اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں اطمینان کا حصول مقصود تھا حضرت موسیٰ بن علقمہ مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت کرتا تھا اس کے پاس ایک ایسی انتہائی حسین و جمیل لونڈی تھی کہ جس کے حسن و جمال کا دور دور تک چرچا تھا یہ تاجر اسے حج کے موسم میں سامنے لاتا تھا لوگ اس کے لیے بڑے بڑے ہدیے اور تحفے پیش کرتے لیکن تاجر اسے کسی قیمت پر فروخت نہ کرتا بلکہ جتنے دام لگائے جاتے ان ان سے بہت زیادہ قیمت طلب کرتا اس کا یہ قصہ بہت سے شہروں تک پہنچ گیا چنانچہ لوگ دور دور سے لونڈی کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ایک مرتبہ ہمارے علاقے کا ایک ایک مرتبہ ہمارے علاقے کا ایک عبادت گزار نوجوان نمائش کی جان مائل نکل گیا وہاں اس کی نگاہ لونڈی پر پڑ گئی لڑکی اس کے دل میں اترتی چلی گئی یہ نوجوان نمائش کے دنوں میں مسلسل جا کر اس لونڈی کو دیکھتا اور پھر لوٹ آتا جب نمائش ختم ہوئی اور لونڈی کو پردے میں بٹھا دیا گیا تو شدت غم کی بنا پر یہ نوجوان سخت بیمار ہو گیا اس کا بدن گھلنے لگا اور اس نے سب لوگوں سے الگ تھلگ رہائش اختیار کر لی میں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ دریافت کی لیکن وہ ہر دفعہ ٹال دیتا آخر بار بار اصرار کرنے پر ایک دن اس نے زبان کھول ہی دی لیکن ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ اس بات کو کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے دستان رنج و عالم سن کر مجھے اس پر بہت رام رحم آیا اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لونڈی کے مالک کے پاس پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تاجر نے یہ سب کچھ سن کر کہا کہ مجھے اس کے پاس سے لے چلو تاکہ میں اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں میں اسے نوجوان کے پاس لے آیا جب تاجر نے اس قریب المرگ نوجوان کی حالت زار کو خود اپنی نئی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تو اسے بھی بہت رحم آیا وہ اپنے گھر واپس آ گیا وہ اپنے گھر واپس گیا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ فلاں لونڈی کو بہترین لباس پہناؤ جیسا حج کے دنوں میں پہنایا کرتے ہو خادموں نے حکم کی تعمیل کی پھر تاجر اس لونڈی کو بازار میں لے گیا اور لوگوں کو پکارا جب لوگ جمع ہو گیا تو اس نے کہا تم سب لگوا ہو جاؤ کہ میں نے اپنی یہ لونڈی اور جو کچھ اس نے پہن رکھا ہے سب اس نوجوان کو ہدیہ کیا اس کے بدلے میں مجھے فقط وہ چاہیے جو میرے رب الزوجل کے پاس ہے لوگوں نے تیش میں آ کر کہا تو برباد ہو جائے یہ تو نے کیا کیا تیرے سامنے اتنے بڑے بڑے معاوضے پیش کیے گئے لیکن تو نے بیچنے سے انکار کر دیا اور اب ایک مفلس نوجوان کو بغیر عوض کے یوں ہی بخش دی تاجر نے جواب دیا نادانوں مجھ سے دور ہو جاؤ تم نہیں جانتے کہ میں نے اس نوجوان کی زندگی بچا کر تمام روح زمین کے لوگوں کی زندگی تمام روح زمین کے لوگوں کو زندگی بخشی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے یعنی اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی بچائی تو گویا اس نے سب لوگوں کی زندگی بخش دی ابو خسان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک کہ ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا یعنی میں اس پر بچپن سے فرفتہ ہوں وہ سیدھی نرم و نازک شاخ کی مثل ناز و انداز سے چلنے والا ہے آپ نے اس سے دریافت فرمایا تم آزاد ہو یا باندھی اس نے عرض کی باندھی پھر پوچھا کیا تو نے کسی سے محبت کی ہے یہ سن کر وہ چکنے لگی جب آپ نے اسے قسم دلائی تو اس نے یہ شعر پڑھا یعنی میں وہ عورت ہوں جس کے دل کے ساتھ خواہش کھیل رہی ہے محمد بن قاسم کی محبت نے مجھے قتل کر دیا اب سارا سارا اب سارا سارا معاملہ سمجھ گیا چنانچہ اسے خرید کر ابن قاسم کے پاس بھیج دیا پھر فرمایا با خدایا یہ عورت مردوں کے لیے فتنہ ہیں خدا کی قسم ان کے ذریعے بہت سے شرفا موت کے گھاٹ اترے اور بہت سے پاک بعض مصیبت کا شکار ہو گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک انصاری نے اپنی لونڈی کی بے توجہی کی شکایت کی آپ نے لونڈی سے معاملہ دریافت فرمایا اس نے عرض کی یا امیر المومنین دراصل میں اس کے بھتیجے پر فرفتہ ہوں اور اس سے ہنسی مذاق کرتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے بے توجہی کا شکار ہوں آپ نے اس انصاری سے فرمایا یہ لونڈی اپنے بھتیجے کو ہبا کر دے اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں انصاری نے عرض کی یا امیر المومنین گواہ رہیے یہ اسی کی ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک لڑکا پیش کیا گیا جسے رات کی تاریخی میں کسی دوسرے کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا آپ نے اس سے دریافت فرمایا سچ سچ بتا کہ قصہ کیا ہے اس نے عرض کی کہ میں بالکل صحیح صحیح عرض کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں بلکہ مجھے ربائی کے گھر ایک ناصف تا موتی سے تعلق ہو گیا ہے جس کے حسن و جمال کے سامنے بدر بدر بے ہج ہے وہ وہ سب رومی شہزاؤں سے خوش منظر ہے وہ سب رومی دو شہزائیوں سے خوش منظر ہے جب وہ اپنے حسن پر فخر کرتی ہے تو ادائیں اس سے ہم آغوش ہوتی ہیں بس جب میں دل کی محبت سے مجبور ہو کر گھر میں پھاند گیا پھندا پھاند گیا میرا دل محبت کی حرارت سے دھمک رہا تھا تو اہل خانہ تو اہل خانہ جلدی سے میری طرف لپکے اور چیخنے لگے وہ چور ہے گرفتار کر لو واجب القتل ہے نوجوان کے پرسوز انداز سے اشعار پڑھنے کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل پر رکھ پر رکت طاری ہو گئے جب کچھ افاقہ ہوا تو اس گھر کے مالک محل بن رباح کو حکم فرمایا کہ تمہاری جس باندھی کی محبت میں اس سے یہ قصور سرزد ہوا وہ اس سے حبا کر دو اس نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے نوجوان سے کہا اسے لے جاؤ یہ تمہاری ہے اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ قارئین میں سے کسی کے دل میں وس آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ناجائز طریقے سے گھر میں کودنے والے شخص کی حوصلہ افزائی فرمائی حالانکہ وہ تو سزا کا مستحق تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر بات یوں ہی معلوم ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو منکشف ہوگا کہ دراصل آپ نے آئندہ کے لیے گناہوں کا سلسلہ موقوف فرما دینے کو ترجیح عنایت فرمائی ہے کیونکہ اگر اس نوجوان کو تھوڑی بہت سزا دے بھی دے بھی دی جاتی تو یقیناً اس سے اس کے جذبات ہرگز سرد سرد نہ پڑتے بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری مرتبہ اس سے بڑی خطا میں مبتلا ہو جاتا لہٰذا آپ کے اس حکمانہ فیصلے نے آنے والے وقت میں شیطان کی کامیابی کے تمام امکانات مسترد کر دیے منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندھی خریدی اس کے حسن و جمال اور اچھی عادات و اطوار کے باعث آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا آپ نے اس کی قلبی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ حضور میں اپنے پہلے مالک کی محبت میں گرفتار ہوں باوجود اس کے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی آپ نے اسے اس کے پہلے مالک کی طرف واپس لٹا دیا زمشری بیان کرتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ کی کسی دیوار پر یہ تحریر لکھی دیکھی کیا کوئی ایسا سخی مرد یا سخی عورت نہیں ہے کہ جو ایک حواس باختہ کے رنج و عالم کو دور کر سکے آنکھیں اشک بار ہیں آنتے زخمی ہیں اور وہ اندرون شگم کی حرارت سے سیخ پا ہے یہ تحریر پڑھ کر زبیدہ نے فوراً سارا معاملہ سمجھ لیا اور قسم کھائی کہ اگر مجھے یہ شخص مل گیا تو میں اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی جب وہ مزدلفہ پہنچی تو ایک شخص کو وہی اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے اسے بلوا کر معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ اشعار میں نے اپنی چاچا زاد کے لیے لکھی ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے گھر والے انکار کر رہے ہیں یہ سن کر زبیدہ اس کے چاچا کے ہاں پہنچی اور انہیں اس نوجوان کو قبول کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے حصول کے لیے اتنا روپیہ خرچ کیا کہ آخر کار وہ لوگ راضی ہو گئے بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اپنے عاشق کی بنسبت زیادہ فریفت اور شیدا ہے زبیدہ اپنے اس کارنامے کو ایک عظیم نیکی تصور کرتی تھی والدین کی خدمت میں مفید مشورہ ہے کہ اگر کوئی عذر لاحق نہ ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اولاد کی شادی کر دیجیے تاکہ شیطان کے لیے اسے گناہوں میں مبتلا کروانا بے حد مشکل ہو جائے بارہا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی شادی میں دیر کی جاتی ہے جس کے باعث وہ بے شمار گناہوں میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملاحظہ فرمائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نوجوان شروع جوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان اس پر واویلا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے مجھے سے اپنا دین محفوظ کر لیا یہ حقائق بے قابل غور ہے کہ ایک نوجوان اپنی روادات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ شہوت کے غلبے سے بے تاب ہو گیا پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تجھے کیا ہوا ہے میں نے اپنا حال بیان کر دیا آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا جب میں بیدار ہوا تو طبیعت سکون تھا تو طبیعت میں سکون تھا اسی طرح ایک سال گزر گیا اس کے بعد پھر شاوت کا زور ہوا میں نے اللہ تجال کی بارگاہ میں دوبارہ آزاری کی وہی بزرگ پھر خواب میں نظر آئے پوچھا کیا شاوت کو دور کرنا چاہتا ہے میں نے عرض کی جی ہاں انہوں نے فرمایا گردن جھکا میں نے جھکا دی انہوں نے ایک تلوار سے میری گردن اڑا دی جب میں بیدار ہوا تو پرسکون تھا اسی طرح ایک سال اور گزر گیا ایک سال پھر ایک سال بعد پھر وہی کیفیت تاری ہوئی میں گھبرا کر رونے لگا رات کو خواب میں پھر زیارت سے مشرف ہوا وہ بزرگ فرما رہے تھے تو خود سے ایسی چیز کو دور کرنا چاہتا ہے جس کی دوری میں خدا کی رضا نہیں ہے جب میں بیدار ہوا تو آپ کا دیا ہوا اشارہ سمجھ گیا اور نگاہ نکاح کر کے غلبہ شہوت سے نجات حاصل کر لی اس کے برعکس اگر بلا شر عذر تاخیر جس کی وجہ سے اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا وبال باپ پر بھی ہوگا جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے کوئی لڑکا ہو جس کے کوئی لڑکا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے بہترین ادب سکھائے پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے اگر لڑکا بالغ ہوا اور باپ نے اس کی شادی نہ کی پھر اس نوجوان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہے حضرت عمر فاروق اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانیہ علی شان ہے کہ تو رات میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی بارہ سال کی ہو جائے اور یہ شخص اس کی شادی نہ کرے پھر اس لڑکی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا وبال باپ پر بھی ہے پھر یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اگر مطلوبہ شخصیت سے شادی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں شریعت کی جانب سے حکم یہ ہے کہ غلط و فاسد قدم اٹھانے کے بجائے صبر کیا جائے عشق کو پوشیدہ رکھے اور علاج کے ضمن میں تحریر شدہ ہدایات کو عملی طور پر اپنانے کی بھرپور کوشش ہمیشہ جاری رکھے پھر اس صبر کا نتیجہ تین صورتوں میں ظاہر ہوگا دل سے محبوب کی محبت دور ہو جائے گی یا تاحیات غم و فراخت میں جلنا پڑے گا اور یا پھر اس و عالم کی کیفیات کے ساتھ ہی کچھ عرصے میں موت آ جائے گی ایک ذہن ایک ذہن انسان سنجیدگی سے غور کرے تو یقیناً یہی اقرار کرے گا کہ یہ تینوں صورتیں ہر لحاظ سے اس سے کہیں بہتر ہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے محبت دور ہو جانے کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ گناہ سے دوری ہو حاصل ہوگی اور آئندہ زندگی میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہوگی دوسری صورت میں جلنے کھڑنے کی تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اس لیکن ایسے حضرات کے سکون و قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادات کافی ہے ان اللہ مصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور واللہ یحب الصابرین اور صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں اور یہ حدیث مبارکہ بھی انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے عشق ہوا اور اس نے اسے چھپایا پاک دامن رہا صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر داخل جنت فرمائے گا اور تیسری صورت میں بظاہر جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا نقصان نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً اس میں بھی نقصان نہیں بلکہ فائدے کا پہلو ہی غالب ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشق کیا پھر اس سے پوشیدہ رکھا اور پاک دامن رہا پھر اسی کے باعث مر گیا تو شہید مرے گا کثرت سے روزہ رکھنے کا عمل تیسرے علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے چنانچہ جو شخص کسی سبب سے شادی پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دے شروع میں لگاتار رکھے پھر آہستہ آہستہ وقفہ کرنا شروع کرے اور پھر جتنی مقدار بآسانی پوری کر سکتا ہو ہمیشہ اس کا عادی رہے انشاءاللہ زوجل اس کی برکت سے قلب میں عبادت کا نور بیدار ہوگا جس کے باعث نفسانی خواہشات پر قابو پانے میں بے حد مدد ملے گی جیسا کہ اس حدیث کریمہ سے ظاہر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہم تمام غیر شادی شدہ تھے آپ نے ہمیں ملاحظہ کیا تو ارشاد فرمایا اے نوجوانوں تم سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیونکہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے روکنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی ہمت نہیں وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو قطع کر دیتا ہے خیالات و نظر کی حفاظت اس عمل سے محفوظ رہنے کے لیے چوتھا علاج ہے چنانچہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ حتی اور امکان اپنی نگاہوں کو رام و ناجائز امور پر پڑھنے سے روکنے کے لیے ساتھ ساتھ فضول چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کی بھی کوشش کرے خصوصاً اس مصیبت میں گرفتار مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بغور بغرض علاج کوشش کرنی چاہیے کہ جن سے مخالف کو نہ تو ارادتاً دیکھے اور نہ ہی اس کا خیال جان بوجھ کر اپنے ذہن میں لائے اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے ترجمہ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے بے شک وہ جو کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں کیونکہ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو یہ حفاظت دل کے محفوظ رانے کا سبب بنے گی اور جب دل کی حفاظت ہوگی تو بدن کے دیگر عذاب بھی قابو میں رہیں گے پھر بلا فرد اگر کبھی بلا ارادہ کسی پر نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کی جائے اور ذہن میں آ جانے والے تصور کو فوراً جھٹک دے اس کے بارے میں مزید ہرگز نہ سوچے کیونکہ مزید سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنا کام کرنے کے لیے وسیع راستہ فراہم کر دیا چنانچہ اب وہ ایسے انداز میں دعوت دے گا اور اس کی مدد کرتے ہوئے نفس ہمارا اس شدت سے اپنی خواہش کی تکمیل کا تقاضا کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ رہا تو انسان خود کو ان کے سامنے بالکل بے بس محسوس کرے گا اور یہ دونوں دشمن اس سے اس طرح کھیلیں گے جیسے کٹھ پتلی والا کٹھ پتلی کو استعمال کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ زیر تعلیم ہے کہ جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ نوکری کرتا ہے کہ جہاں خواتین بھی موجود ہوں تو وہ یوں سمجھے کہ اس وقت بالکل پیڑوں کے چھتے کے پاس ہے کہ ذرا سی بے جا حرکت ان کے زہریلے ڈنگ کی شدید تکلیف کی جان مائل کر سکتی ہے اگر وہ واقع اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت پر یقین رکھتا ہے تو ایسے مقام پر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی نگاہ کو اکثر جھکا کر رکھنے کی عادت ڈالے نہ محرم کی طرف نظر نہ جمائے ان سے بے تکلف ہونے کی بالکل کوشش نہ کرے حتیٰ المکان سنجیدہ رہے اپنی نشست لڑکیوں سے فاصلے پر رکھے اور صرف اور صرف لڑکوں کو دوست بنائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال تو مطالعہ فرماتے ہوئے کوئی مسلمان رقم الحروف کو بے وقوف اور دقیانوس گمان کر رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بہت جلد آ جائے کہ جب یہ تمام باتیں بالکل جائز و درست محسوس ہو رہی ہوں لیکن پھر سوائے پچھتانے اور افسوس سے ہاتھ ملتے رہنے کے کچھ حاصل نہ ہو سکے اگر دنیا میں وبال ظاہر نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں موت اسے بہت کچھ سمجھا دے گی مشورے کو نکاح حکارت سے دیکھنے کی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنے ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہونے کے بھیانک نتیجے کا انتظار کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل حق فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آ جائے گی راکم الحروف کی عورتوں سے دامن بچانے کی تلقین فقط اپنی جانب سے نہیں بلکہ بے شمار حدث کریمہ اور اقوال بزرگان دین سے حاصل ہونے والی تعلیمات کا نچوڑ ہے اس زمن میں پاکیزہ تعلیمات پر مشتمل چاند مضامین ملاحظہ فرمائیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورت سے زیادہ اور کوئی نہ ہوگا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میٹھی و سرسبز ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کے تم کیسے عمل کرتے ہو بس تم دنیا اور عورتوں سے بچو کیونکہ بڑی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور رض قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی ایسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کہ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو ورنہ یہ تو مرد گناہ کا ارادہ کر بیٹھے گا یا عورت عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ وہ دونوں نیک ہوں فرمایا گرچہ وہ مریم بن عمران اور یاہیا بن ذکریہ ہی کیوں نہ ہوں حضرت محمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں اپنے آپ کو کبھی مبتلا نہ کرنا نمبر ایک بادشاہ کے پاس کبھی مت جانا اگرچہ تم کہو کہ میں اس کو اطاعت خداوندی کا حکم کروں گا نمبر دو کسی اجنبی عورت کے پاس مت جانا اگرچہ ارادہ کرو کہ میں اس کو قرآن پاک کی تعلیم دوں گا نمبر تین اپنے کان کسی بھی نفس پرست مرد عورت کی طرف متوجہ نہ کرو کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی کون سی بات تمہارے دل کو قابو میں کر لے حضرت ابو قاسم بن نصر بن نصر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ بعد لوگ عورتوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے سے بچے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا جب تک مرد عورت باقی ہیں نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا باقی اور حلال و حرام کا حکم ان کی جانب متوجہ رہے گا شہبات کے مقامات پر وہی جرات کر سکتا ہے کہ جو حرام کاموں میں مبتلا ہو مروی ہے کہ ابلیس کہتا ہے عورتیں میرا ایسا تیر ہیں کہ جا کہ میں جب بھی انہیں استعمال کرتا ہوں وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے منقول ہے کہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کیجیے گا کیونکہ اس صورت میں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تاکہ اسے آزمائش میں مبتلا کروں یہی وجہ تھی کہ اکابرین اسلام عورتوں کے معاملے میں بے حد احتیاط کا مظاہرہ کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عرض کی کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا پہلے باہر جاؤ دروازہ بند کرو اور پھر اس کے پیچھے سے مجھ سے بات کرو نیز نگاہ کی حفاظت کا مزید شعور پیدار کرنے کے لیے درج ذیل حدیث کریم اقوال مبارک اور حوالے بدرگان دین کا بغور مطالعہ فرمائیں حضرت اب عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے اپنی جانب سے چھ چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں نمبر ایک جب بات کرو تو سچ بولو نمبر دو جب وعدہ کرو تو پورا کرو نمبر تین جب امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نمبر پانچ ناجائز اشیاء کے دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچاؤ نمبر چھ اپنے ہاتھوں کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ بتاؤ عورت کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے مجلس میں موجود کوئی بھی شخص اس کا جواب نہ دے سکا سب کے سب خاموش رہے جواب دینے سے قاص رہ جانے والوں میں میں بھی شامل میں گھر واپس آیا تو بنت رسول فاطمہ سے یہی سوال پوچھا انہوں نے برجستہ جواب دیا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے دیکھے میں اس جواب سے بہت خوش ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اس کا تذکرہ کیا آپ بھی اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے صابۂ کفایہ اس حدیث کا ذکر کر کے اشار فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر درارت کرتی ہے کہ عورت کے عذاب میں سے کسی عز پر بھی نظر کرنا حلال نہیں اس سے فی زمانہ عورت کے چہرے پر چہرے چھپانے کے استحباب پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی کسی عورت پر غیر ارادی طور پر ایک مرتبہ نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی غیر ارادی طور پر عورت کی خوبصورتی پر نظر پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نظر جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی رون توفیق عطا فرمائے گا کہ جس کی لذت اسے محسوس ہوگی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہے سوائے اس آنکھ کے جس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء پر نظر پڑنے کے وقت بند کر دیا گیا ہو اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ عز و جل کے راستے میں جاگتی رہی ہو اور سوائے اس آنکھ کے جس نے اور سوائے اس آنکھ کے جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث مکی کے سر کے برابر یعنی معمولی سا آنسو نکل آیا ہو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو چاہے سامنے مادہ بکری ہی کیوں نہ ہو مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا زناح کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے آپ نے فرمایا آنکھ سے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے حضرت حسان بن ابی حسنان رضی اللہ تعالیٰ ایک روز عید کے روز باہر چلے گئے جب گھر واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آج آپ نے کتنی حسین عورتیں دیکھیں آپ خاموش رہے جب اس نے بار بار یہ سوال پوچھا آ تو آپ نے فرمایا تو تباہ ہو جائے میں جب سے تیرے پاس سے گیا ہوں اپنے انگوٹھوں کو ہی دیکھتا رہا ہوں یعنی نگاہ کی فاضرت کرتا رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وہی فرمائی کہ آپ کے ساتھ کوئی خطا کار ہوا تو بارش نہ پڑ گی آپ نے لوگوں سے اس بات کا ذکر فرمایا یہ سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے لیکن ایک شخص نہ گیا اس کی دہنی آنکھ خراب تھی آپ نے اس سے آپ نے اس سے نہ جانے کا سبب دریافت فرمایا اس نے عرض کی اے روح اللہ اے روح اللہ علیہ السلام میں نے اپنی پوری زندگی میں نے اپنی پوری زندگی میں پلک چھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے ہاں فقط ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر میری نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی تھی جس کے کفایت جس کے کے طور پر میں نے اپنی آنکھ باہر نکال دی تھی اگر دوسری آنکھ بھی مشغول ہوتی تو اسے بھی نکال دیتا حضرت علیہ السلام یہ سن کر اتنی کثرت سے روئے کہ برش کے ریش میں مبارک آنسوں سے تار ہو گئی پھر آجزی نے اختیار کرتے ہوئے فرمایا اب تم دعا کرو کیونکہ تم مجھ سے زیادہ دعا کرنے کے مستحق ہو کیونکہ میں تو نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہوں اور تم نفس و شیطان کی موجودگی کے باوجود گناہ سے محفوظ ہو آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ شخص آگے بڑھا اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم تو نے ہمیں پیدا فرمایا حالانکہ تو پیدا فرمانے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ ہم کیا اعمال کریں گے لیکن پھر بھی ان عمال نے ہمیں پیدا کرنے سے نہیں روکا تو تو جس طرح تو نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا فرمایا اور ہماری روزیوں کا کفیل ہو کفیل ہوا اسی طرح سے ہم پر بارش کو بھی خوب برسا دے اس شخص کے زبان سے دعا کے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بارش برسنے لگی اور اتنی برسی کہ شہر دیہات سب کو سراب کر دیا یاد رہے کہ اس شخص کا بطور کفایہ اپنی آنکھ نکال دینا حضرت علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں اس قسم کا فعل اختیار کرنا حرام ہے حضرت خزوان رضی اللہ تعالیٰ کسی جنگ میں شریک تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک لڑکی آ گئی اور آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی نگاہ پڑتے ہی آپ نے اپنی آنکھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا لڑکی لڑکی ڈر کر بھاگ گئی پھر آپ نے اپنی آنکھ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو اس چیز کو دیکھتی ہے کہ جو تجھے دنیا و آخرت میں مصیبت میں ڈال دے گی حضرت ابراہیم بن محلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جوان کو جنگل میں تنہا نماز ادا کرتے دیکھا جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو میں اس کے قریب گیا اور پوچھا آپ کے ساتھ کوئی مددگار ہو غم گزار نہیں ہے کہ جنگل میں اکیلے عبادت کر رہے ہو اس نے کہا کیوں نہیں میں نے کہا وہ کہاں ہے اس نے کہا وہ میرے سامنے بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے میرے پیچھے بھی ہے میرے دائیں بائیں اور میرے اوپر بھی ہے اس کے اس جواب سے مجھ پر اس طرح منکشف ہو گیا کہ اسے معرفت خدا بندی حاصل ہے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہیں میں نے کہا کہاں ہے اس نے کہا میرے زاد راہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اس کی توحید اور اس کے نبی کی نبوت کا اقرار ایمان صادق اور مضبوط توکل ہے میں نے کہا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے اس نے کہا دوست مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر کے اپنے ساتھ مشغول کر لے گا اس لیے میں محبوب نہیں رکھتا کہ کسی کی رفقت میں رہوں اور ایک پلک چپکنے کی مقدار بھی اس سے غفل رہوں میں نے پوچھا آپ کو جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہوتی اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے محبت نے مجھے ہر قسم کے خوفوں سے آزاد کر دیا ہے اب اگر میں درندوں کے درمیان ہوتا ہوں تب بھی نہیں گھبراتا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا ڈر محسوس ہوتا ہے میں نے پوچھا آپ کھاتے کہاں سے ہیں جواب دیا جس نے مجھے ماں کے رحم کے اندھے اندھیرے میں اور پھر بچپن میں غذا کھلائی بڑی عمر میں بڑی عمر میں بھی وہی میرے رزق کا کفیل ہے میں نے پوچھا آپ اپنے اسباب ضرورت کس وقت حاصل کرتے ہیں جواب دیا مجھے ز... مجھے میری ضرورت کا علم ہے اور میں ان کے وقت کو بھی جانتا ہوں چنانچہ جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں پا لیتا ہوں کیونکہ وہ ذات میری ضرورت کا بخوبی علم رکھتی ہے مجھ سے غافل نہیں ہے میں نے پوچھا میرے لیے آپ کی کوئی کی ضرورت ہے میرے لیے آپ کی کوئی ضرورت ہے کہاں ہاں ہے اور وہ یہ کہ اب جب بھی آپ مجھے دیکھیں میرے ساتھ کلام نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو نہ اور نہ کسی کو نہ بتائیے گا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور حاجت فرمایا ہاں ایک اور ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا خصوصاً جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت میرے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا میں نے کہا مجھ جیسا آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے آپ تو خوف خداوند اور توکل کے اعتبار سے مجھ سے افضل اللہ ہیں فرمایا ایسا نہ کہیں کیونکہ میں کم عمر ہوں اور آپ مجھ سے بڑے ہیں آپ نے مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار آپ نے مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی ہے اور آپ کو معرفت ایمان بھی حاصل ہے میں نے کہا میری بھی ایک حاجت ہے اس نے کہا وہ کیا میں نے کہا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اس نے میری دُخوا اس نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے ان الفاظ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور تیرے دل کو ایسا فکر نصیب کرے جس کی برکت سے اس کی رضا حاصل اس کی رضا حاصل ہو جائے یہاں تک کہ سوائے ذات بار تعالیٰ کے اور کوئی مطلوب و مقصود نہ رہے میں نے کہا اے میرے دوست آج کے بعد ملاقات کرنا چاہوں تو آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا دنیا میں خود کو میری ملاقات کا ہرگز شوقین نہ بنانا ہاں اگر آخرت میں مجھ سے ملنا پسند کرے تو مجھے اس مجمع میں تلاش کرنا جو اللہ تعالیٰ کی زیارت میں مشغول ہوگا میں نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ اس درجے تک کیسے پہنچیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جانب دیکھنا آرام کیا اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنے کی برکت سے پھر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ فقط اپنے دیدار کو میرے لیے جنت قرار دے دے اس کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا اور تیزی سے ایک نعرہ روانہ ہوا حتیٰ کہ میری نظروں سے اجل ہو گیا خیالات کی حفاظت کے لیے اچھی صحبت اور دینی کتب کا مطالعہ بھی حد مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ انسان جو کچھ بھی سنتا ہے سنتا یا پڑھتا ہے عموماً بعد میں ان ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ضرور ہے اب اگر وہ باتیں یا تحریریں پاکیزہ ہوں تو نتیجہ ذہن میں آنے والے خیالات بھی اچھے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں اور پھر ان کے نتیجے کے طور پر اچھے اعمال کا ہی صدور ہوتا ہے اس کے برعکس اگر وہ گفتگو یا تاریری اخلاق غیر اخلاقی امور پر مشتمل ہو تو اس کے نتیجے میں گندے اور فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں جن پر غور و فکر کی انتہائی عموماً اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے ارتکاب پر ہی ہوتی ہے جن سے مخالف سے میل جوڑ سے حفاظت کی فضیلت پر غور و فکر کو پانچویں علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے چنانچہ ہر مسلمان کو عموماً اس مرض میں مبتلا خواتین و حضرات کو خصوصاً نامحرم جن سے مخالف سے خود کو دور رکھنے کی فضیلت پر وقتاً فوقتاً غور تفکر کرتے رہنا چاہیے اس سلسلے میں آسانی کے لیے درج ذیل حدیث مبارکہ اور خوبصورت واقعات و قلب ذہن حاضری کے ساتھ مطالعہ فرمائیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علی شان ہے سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا کہ جس دن اس سائے کے سوا کسی اور چیز کا سائے نہ ہوگا نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو نمبر تین وہ شخص کے جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو نمبر چار وہ دو آدمی جو آپس میں صرف اللہ تجل کی خاطر محبت رکھتے ہوں اسی کی محبت میں جمع ہوں اور اسی کی محبت میں الگ ہوں نمبر پانچ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا نمبر چھ وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے رب عزوجل کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل گیا نمبر سات وہ آدمی جس کو کسی جبال والی عورت نے اپنے پاس بلایا اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت پائی اور اسے خدا کے خوف کے سبب چھوڑ دیا یعنی گناہ سے رک گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کرے گا امن نصیب کرے گا اور اس کو دوزک پر حرام اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ سات بار سے بھی زیادہ بار سنی ہے آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے باز نہ رہتا تھا ایک مرتبہ ایک عورت اپنی کسی حاجت کی بنا پر اس کے پاس آئی تو اس نے اسے ساٹھ دنار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو گئی جب کفل اس عورت کے پاس گناہ کے ارادے سے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی اس نے عورت سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی عورت نے کہا نہیں یہ بات نہیں دراصل یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو میں نے آج سے قبل کبھی نہیں کیا مگر آج ایک مجبوری نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا ہے کفل نے کہا تو ایک ایسے گناہ کے خوف سے کانپ رہی ہے جو تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا پھر وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا اور بولا جا تو چلی جا اور یہ دنار بھی تجھے بخش دیتا ہوں پھر اس نے اپنے آپ سے کہا خدا کی قسم اب کفل کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا پھر اس کا اسی رات انتقال ہو گیا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بے شک اللہ جل نے کفل کی مغفرت فرما دی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک فائشی عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا تہائی دنیا کا تہائی حسن اس کے پاس ہے وہ اپنے سات گناہ کی اجازت کے سو دینار لیتی تھی ایک مرتبہ ایک عابد کی نگاہ اس پر پڑ گئی جس کے باعث بخار عشق نے اس کے قلب کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا اصول قرب کی قیمت معلوم ہوئی تو رات دن دینار جمع کرنے میں مشغول ہو گیا جب مطلوبہ رقم پوری ہو گئی تو فوراً اس کے پاس پہنچا اور جذبات قلب بیان کرتے ہوئے بولا تیرے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے رات دن تیرے غم میں جلتا رہتا ہوں اب جب کہ میں اپنے ہاتھ کی محنت سے یہ سو دینار جمع کر چکا تو تیرے قرب کا متمنا ہوں فاشہ نے کہا یہ میرے وکیل کو دے دو تاکہ وہ پرکھ لے جب وکیل نے دینار پرکھ لیے تو اس نے عابد کو اندر آنے کی اجازت دے دی جب یہ دونوں گناہ کے لیے بالکل تیار ہوئے تو عابد تو عابد اس پر برگاہ الہی میں پیشی کا شدید خوف غلب آ گیا اس کا جسم کانپنے لگا اور شیوت نے دم توڑ دیا اس نے لرزتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ دے میں واپس جانا چاہتا ہوں یہ سو دنار بھی تو ہی رکھ لے عورت نے انتہائی تعجب سے کہا یہ کیا میں تو جب ساند آئے تو نے اتنی محنت سے یہ دنار جمع کیے اور جب تو اپنی خواہش کی تکمیل پر قادر ہوا تو اب بغیر کامیاب ہوئے واپس جانا چاہتا ہے عابد نے کہا ہاں وقتی طور پر میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی لیکن اب میں اپنے رب عز و جل کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہوں میری میری تمنا تمنا ہے ہے عشرت ہوا ہو گئی پر اس اس کی کیفیت و گفتگو کا بہت گہرا اثر ہوا اس کے دل کی دنیا میں بھی انقلاب برپا ہو گیا چنانچہ بولی اگر واقعی یہ بات ہے تو تیرے علاوہ کوئی شخص میرے شور نہیں ہو سکتا عابد نے کہا فی الحال مجھے چھوڑ دے میں جانا چاہتا ہوں عورت نے کہا میں تجھے صرف اس شرط پر جانے دوں گی کہ تو مجھے اس سے شادی کر لے عابد نے کہا جب تک میں یہاں سے نکل نہ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا عورت نے کہا اچھا اگر میں بعد میں تیرے پاس آؤں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا عابد نے کہا ٹھیک ہے عورت نے راستہ چھوڑ دیا اور عابد منہ چھپا کر اپنے شوہر اپنے شہر کی جنم چلا گیا اس کے جانے کے بعد عورت نے بھی صدق و دل سے توبہ کی اور اس عابد کے شہر میں پہنچ گئی جب وہ جب وہ پتہ معلوم کرتی عابد کے سامنے پہنچی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا عورت شدید رنج میں مبتلا ہو گئی جب کچھ افاقہ ہوا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے بتایا گیا اس کا ایک بھائی ایک ہی بھائی ہے جو بہت غریب ہے عورت اس کے پاس عورت اس کے بھائی کے پاس پہنچی اور کہا مجھے تیرے بھائی سے محبت تھی وہ نہ رہا چنانچہ اب میں اس سے محبت کی وجہ سے تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کا بھائی مان گیا پھر ان کے ہاں ساتھ بیٹے ہوئے اور سب کے سب نیک و سالے بنے مروی ہے کہ قومی مروی ہے کہ قوم بن اسرائیل کا ایک عابد اپنے عبادت خانے میں ہمہ وقت مصروف عبادت رہا کرتا تھا آس دین کا گروہ ایک طوائف کے پاس پہنچا اور عابد کو ورگلالنے کے بدلے میں کثیر مال و متا کی پیشکش کی خواہشہ نے پیشکش قبول کر لی اور ایک اندھیری رات میں جب کہ بارش برس رہی تھی عابد کے پاس پہنچ گئی اور باہر سے اسے آواز دی عابد نے جھانک کر دیکھا تو فوراً پناہ کی درخواست کر دی لیکن لیکن عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا وہ طوائف اسے بارش اور اندھیری رات یاد دلا کر پناہ طلب کرتی رہی حتیٰ کہ عابد نے رحم کھا کر اسے اندر بلا لیا اندر پہنچتے ہی اس نے عابد کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ عابد کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا لیکن اس سے قبل کہ عابد اس کے ساتھ کسی گناہ میں مشغول ہوتا اللہ تجل کے خوف نے اس کے دل میں خجوش مارا چنانچہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولا واللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو دیکھ لے کہ آگ پر کتنا صبر کر سکتا ہے پھر چراغ کے پاس گیا اور اپنی ایک انگلی اسے اور پھر اپنی ایک انگلی اس کے شولے میں رکھ دی حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گئی پھر اس نے نماز کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی لیکن اس کے نفس نے دوبارہ فائشہ کی طرف بڑھنے کا مشورہ دیا یہ دوبارہ چراغ کے پاس گیا اور اپنی دوسری انگلی بھی جلا ڈالی واپس آ کر مشغول عبادت ہوا تو نفس پھر خواہش کر بیٹھا اس نے تیسری انگلی بھی جلا دی غرض نفس اسی طرح خواہش کرتا رہا اور اپنی انگلیاں جلاتا رہا کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی عورت یہ تمام منظر دیکھتی رہے دیکھ ہی رہے دیکھ رہی تھی چنانچہ اس نے خوف دہشت کے باعث ایک چیخ ماری اور اس کا دام نکل گیا بنی اسرائیل میں ایک بہت حسین و جمیل نوجوان تھا اور ٹوکریاں بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا ایک دن ٹوکریاں بیچتا ہوا بادشاہ کے محل تک جا پہنچا جہاں شہزادی کی لونڈی کی نگاہ اس پر پڑ گئی وہ جلدی سے اندر گئی اور شہزادی کو نوجوان کے بے مثل حسن و جمال کی خبر دی اس کی گفتگو سے شہزادی کے دل میں آتش شوق بھڑک اٹھی چنانچہ لونڈی کو حکم دیا کہ کسی طرح اسے اندر لے آؤ لونڈی جلدی سے باہر گئی اور نوجوان سے کہا اے نوجوان اندر آؤ ہم بھی خریدیں گے جب نوجوان اندر داخل ہوا تو لونڈی نے دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر بعد شہزادی بھی اس کے پاس پہنچ گئی اور پہلی نظر میں ہی نوجوان کے حسن پر فرفتہ ہو گئی نوجوان بولا آپ جلدی سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیں تاکہ میں آگے جاؤں شہزادی بولی ہم نے تمہیں کچھ خریدنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اپنے نفس کی حاجت پوری کرنا مقصود ہے نوجوان نے کہا خدا سے ڈریں اور ارادہ گناہ سے باز رہیں گے اس نے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ سے کہہ دوں گی کہ تم برے ارادے سے اندر آئے تھے نوجوان نے اسے کافی نصیحت کی مگر وہ ترک گناہ پر کسی طرح تیار نہ ہوئی اس نے کچھ دیر سوچا پھر بولا اچھا مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے کہنے لگی مجھ سے بہانے نہ کرو پھر لونڈی سے کہا اس کے واسطے چھت پر وضو کا پانی رکھو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے محل کی چھت زمین سے تقریباً چالیس گاس اونچی تھی نوجوان اوپر پہنچا تو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوا اے اللہ مجھے برے کام پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دینا ارتقاب گناہ سے بہتر سمجھتا ہوں پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھلانگ لگا دی بحکم الہی ایک فرشتہ فوراً سے بیشتر آیا اور اس کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر بغیر کسی تکلیف کے زمین تک پہنچا دیا نوجوان جلدی سے گھر پہنچا اور اللہ دفجل کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اگر تو نے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے اس تجارت کے بغیر بھی روزی عطا کر عطا فرما سکتا ہے دعا کرتے ہی اس کے پاس غیب سے سونے سے بھری ایک تھیلی آ پہنچی اسے دیکھ کر پھر عرض گزار ہوا کہ الہی اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں برکت عطا فرما اور اگر اس کے سبب میرے اخرو ثواب کم ہو جائے گا تو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں غیب سے ندا آئی کہ تو نے چھت سے گرتے وقت جو صبر اختیار کیا تھا یہ سونا اس کا ایک جز ہے یہ سن کر اس نے التجا کی اے رب کریم جو چیز میرے اخروی ثواب کو کٹھا دے مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں چنانچہ منجنے میں اللہ وہ ہتھیلی غائب ہو گئی حضرت ابو ذرہ خیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا راستے میں ایک عورت ملی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی اے ابو ذرہ آپ ایک مصیبت زدہ کی عیادت کر کے اور اسے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کریں گے میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا تو پھر گھر میں تشریف لے آئیں میں اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا مجھے گھر میں اس عورت کے علاوہ کوئی اور مریض وغیرہ نظر نہ آیا اس وقت مجھے اس کی نیت کی خرابی کا علم ہو گیا میں نے فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی یا الہی اسے کالا کر دے میری بد دعا قبول ہوئی اور وہ کالی سیاہ ہو گئی جب اس نے خود پر عذاب الہی کے آثار دیکھے تو گھبرا کر دروازہ کھول دیا جب میں باعفیت باہر نکل آیا تو دعا کی اے اللہ اس کو اس کی سابقہ حالت میں لٹا دے یہ دعا بھی درجہ قبولیت تک پہنچی اور بحکم الہی وہ ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی حضرت احمد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوفہ میں ایک عبادت گزار خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہا کرتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارنا پسند کرتا ایک مرتبہ ایک حسین و عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا اور اس اور اس کے عشق کا دم بھرنے لگی آخر جذبات میں محبت سے مغلوب ہو کر اس راستے پر کھڑی ہو گئی جہاں سے نوجوان اکثر گزرا کرتا تھا جب نوجوان سامنے سے گزرا تو اس نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن نوجوان نے بالکل توجہ نہ کی اور سیدھا چلتا چلا گیا دوسرے دن بھی وہ پھر وہیں کھڑی نظر آئی اس اس دن جب نوجوان قریب آیا تو اس نے مزید ہمت جمع کی اور بولی اے نوجوان میری بات سن مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے نوجوان نے سر جھکا کر کہا یہ تہمت کی جگہ ہے لوگ ہمیں یوں سر عام باتیں کرتے دیکھیں گے تو الٹی سیدھی باتیں کہیں گے اور میں تہمت کا نشانہ بڑھنے سے گھبراتا ہوں عورت نے کہا واللہ میں تیرے حال سے بخوبی واقف ہوں لیکن مجھے تیری ملاقات پر میرے نفس کے علاوہ اور کسی شے نے مجبور نہیں کیا میں جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت برا ہے تجھ جیسے نیک لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں کہ جن کو ادنا سی غلطی عیب نہ کر دیتی ہے لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میں تجھ سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے جسم کے تمام اعضاء تیری طرف مشغول ہو چکے ہیں نوجوان نے عورت کے قلبی کیفیات کو الفاظ کی شکل میں جان کر کہا یہیں ٹھہرنا میں ابھی آتا ہوں پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا گھر پہنچ کر ایک خط لکھا اور واپس آ کر وہ خط اس کی طرف پھینکا اور واپس لوٹ آیا عورت نے بیتابی سے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عورت خوب اچھی طرح جان لے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو وہ ڈھیل دیتا ہے پھر جب دوبارہ گناہ کیا جائے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے لیکن جب کوئی گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا ہے ہی بنا لے تو اس پر بہت سخت ناراض ہوتا ہے اور یہ بات کسی پر مغفی نہیں کہ اس کی ناراضگی تمام آسمانوں زمینوں پہاڑ درخت جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر انسان میں کیا طاقت ہے کہ اس کو برداشت کر سکے بس اگر جو کچھ تو نے بیان کیا ہے جھوٹ ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس میں آسمان پھکل جائے گا پہاڑوں روئی کی طرح دھن بن جائیں گے دھن جائیں گے اور سب مخلوق اللہ جل کے غلبے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی واللہ میں اپنے نفس کی اصلاح میں کمزور واقع ہوا ہوں تو دوسروں کی اصلاح کس طرح کر سکتا ہوں اور اگر تیرے بیان کردہ جذبات واقعی سچے ہیں تو میں تمہیں ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو رنج و عالم کی بیماری میں مبتلا کر دینے والے زخموں اور انسان کو ختم کر دینے والے درد دل کا بہترین علاج جاننے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا میں تجھ سے اللہ تجل کے اس فرمانے علی شان کی وجہ سے بے تعلق ہونے پر مجبور ہوں ترجمہ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب غم سے بھرے ہونے کی حالت میں دل گلوں کے پاس آ جائیں گے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی ایسا سفارشی کہ جس کا کہا مانا جائے اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اسے جانتا ہے اور جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ رائے فرار کیوں کر ممکن ہے پھر چند دنوں کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی جب نوجوان نے اسے دیکھا تو دور سے ہی جانے لگا اسے جاتا دیکھ کر عورت نے زور سے پکارا اے جوان واپس نہ جا اب اس کے بعد ہماری ملاقات کبھی بھی نہ ہوگی سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ملاقات کریں پھر وہ بہت روئی جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگی میں اس رب غفار سے سوال کرتی ہوں کہ جس کے دستے قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں کہ مجھے کہ مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا وہ اسے آسان فرما دے پھر وہ عورت اس کے کچھ قریب آئی اور بولی مجھ پر آسان کرتے ہو کوئی ایسی نصیحت کرو کہ جس پر عمل کی سعادت حاصل کر سکوں نوجوان نے سر جھکائے سر جھکائے ہوئے کہا خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھ اور اللہ تعالیٰ کے اس علی شان کو یاد رکھ اور وہی ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے اور اسے جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو اس آیت کریمہ کو سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور اب اور اب کی مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ روئی نوجوان اسے روتا چھوڑ کر چلا گیا جب اسے کچھ ہوش آیا تو اپنے گھر کو روانہ ہو گئی اور پھر سخت عبادت کو اپنا مشق بنا لیا اس کے بعد جب بھی نوجوان کے سلسلے میں نفس و تنگ کرتا تو اس کا خط آنکھوں سے لگا لیتی ایک مرتبہ کسی قریبی دوست نے پوچھا تجھے اس سے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے جواب دیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور علاج بھی ہے پھر وہ شدید رنج میں مبتلا مصروف عبادت رہی ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی صدمے اسی صدمے کے اسباب فوت ہو گئی بصرہ میں ایک بزرگ مسک یعنی مشک بار کے نام سے مشہور تھے ان بزرگ کی خاصیت تھی کہ وہ ہر وقت معطر رہا کرتے تھے حالانکہ بظاہر خوشبو لگی ہوئی محسوس نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ کسی نے باسرار اس کی وجہ دریافت کی تو بتایا واقعی میں کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کرتا دراصل میرا قصہ بڑا عجیب ہے میں ایک بغداد معلہ کا رہنے والا ہوں میں جوانی میں بے حد حسین و جمیل ہوا کرتا تھا اور ایک کپڑے والے کی دکان پر ملازم تھا ایک دن دکان پر ایک بڑیا آئی اور کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے پھر دکان والے سے بولی میں ان کپڑوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو جو پسند آئے گے رکھ لیں گے باقی اس کے ہاتھ واپس بھیج دوں گی مالک نے اس کے ساتھ جانے کا کہا میں اس بے حکم ساتھ چل دیا وہ عورت مجھے ایک عالیشان گھر میں لے گئی اور ایک کمرے میں بٹھا دیا کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئی میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا مگر وہ برائی کے ارادے سے میرے پیچھے پڑ گئی میں نے اسے ہر طرح سمجھانے کی کوشش لیکن وہ اپنے فاسد ارادے سے باز نہ آئی اچانک میرے ذہن میں اس سے بچنے کی ایک ترکیب آئی لہٰذا میں نے کہا مجھے بیت الخلاء کی حجت ہے اس نے اجازت دے دی میں نے اندر جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے پورے بدن پر مار لی اب جیسے ہی میں باہر آیا وہ گھبرا گئی اور پاگل پاگل کا شور مچا دیا میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی اور غسل وغیرہ کر کے گھر کو روانہ ہو گیا رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں فرمایا میں جبرائیل ہوں بس جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں سے یہی خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےحد حسین اور خوف خدا رکھنے والے شخص تھے ایک مرتبہ چاند دوستوں کے ہمراہ عرب کے کسی قبیلے میں پہنچے وہاں امیر عرب کی لڑکی آپ پر عاشق ہو گئی اور قرب کے مواقع تلاش کرنے لگی آخر ایک روز موقع پا کر تنہائی میں آپ تک جا پہنچی آپ نے جیسے ہی اس کے ارادے پر مطلع ہوئے خوف خدا کے باعث کانپنے لگے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ساری رات آپ کو نیند نہ آ سکی دوسرے دن بھی یہی حال رہا تیسرے دن سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ تمہاری پریزگاری کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں جنت کی بشارت دوں منقول ہے کہ حضرت جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مخالفین نے آپ کے خلاف خلیفہ کو الٹی سیدھی شکایتیں لکھ بھیجیں خلیفہ نے کہا کہ جب تک حجت قائم نہ ہو سزا کیسے دی جا سکتی ہے لوگوں نے عرض کی ان کی باتوں سے فتنہ پھیلنے کا احتمال ہے احتمال ہے خلیفہ نے کسی قسم کی کارروائی سے انکار کیا لیکن جب اسرار حد سے زیادہ بڑھا تو ثبوت کے اصول کی غرض سے اپنی حسین و جمیل کنیز کو راستہ و پیراستہ کروایا اور تاکید کی کہ تم جنید کے پاس جا کر نقاب اٹھا دینا اور کہنا میں بہت مالدار ہوں لیکن میرا دل دنیا سے بیزار ہو چکا ہے اب میں آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں مجھے قبول فرما لیجئے ساتھ ہی ایک خادم ساتھ ہی ایک خادم بھی بھیج دیا جو اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کنیز نے حسب ہدایت حضرت کے سامنے جا کر نقاب اٹھا دیا آپ نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اس نے ٹٹائے گئے جملے بیان کر دیے اور منت سماجت کی کہ اسے قبول کر لیا جائے آپ جلال میں تشریف لے آئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے زوردار آہ بھری اور کنیز کی جانب رخ کر کے ایک پھونک ماری کنیز فوراً تڑپ کر ہلاک ہو گئی جب خلیفہ کو اس کا علم ہوا تو اسے بڑی ندامت ہوئی اور اس کی زبان سے نکلا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین کی بارگاہ میں ایسی جسارت کرے اس کی یہی سزا ہونی چاہیے پھر خود چل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا شیخ ایک حسین و جمیل کنیز کو اتنی سخت سزا دینے پر آپ کا دل کیوں کر آمادہ ہوا آپ نے فرمایا اے خلیفہ تجھے میرا خیال نہ آیا کہ چالیس سال کی کمائی کو لمحہ بھر میں برباد کرنے کے لیے کنیز کو میرے پاس بھیج دیا روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی و پرزگار عبادت گزار تھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا راستے میں ایک خود راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ کیے بغیر گزر جایا کرتا تھا آخرکار ایک دن اس نوجوان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانم پڑا لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد آ گئی ترجمہ بے شک وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان پر کوئی شیطانی خیال غالب ہوتا ہے تو اللہ کا وجل کو یاد کر لیتے ہیں اس وقت وہ حقیقت حال کو دیکھنے لگتے ہیں یہ آت یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا عورت گھبرا کر اندر چلی گئی جب نوجوان بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو بوڑھا باپ تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر گھر لے آیا ہوش آنے پر باپ نے معاملہ دریافت کیا تو نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا لیکن جب مذکورہ آیت کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اسی کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن دفن کا انتظار انتظام کر دیا گیا صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے بعد تعزیت فرمایا ہمیں رات کو ہی اطلاع کیوں نہیں دی ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے اس نے عرض کی امیر المومنین آپ کے آرام کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب معلوم نہ ہوا آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ترجمہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتے ہیں تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا یا امیر المومنین بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں جوزی نے ایون الحقایات میں روایت کیا ہے کہ تین شامی مسلمان بھائی رومیوں سے جہاد کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا بادشاہ کے الفقا نے ان کی بہادری کے قصے بیان کیے تو بادشاہ کے دل میں انہیں اپنے ساتھ ملانے کا خیال شدت پکڑ گیا چنانچہ اس نے انہیں پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں نہ تو میں نہ صرف اپنی حکومت میں سے تمہیں حصہ دوں گا بلکہ اپنی لڑکیوں کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ان تینوں نے صاف انکار کر دیا بادشاہ نے تیل کی تین دیگیں تین روز تک آگ پر چڑھائی رکھیں اور ان کو اور ان کو ڈرانے کے لیے روزانہ وہ دیگیں دکھاتا رہا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے بلاخر سب سے بڑے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا دیکھتے دیکھتے اس کا تمام بدن جل کر ختم ہو گیا لیکن بقیہ دونوں بھائی اب بھی اپنے موقف پر قائم تھے پھر دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا جب تیسرے کی باری آئی تو ایک رومی سردار نے بادشاہ کے کان میں کہا اے بادشاہ یہ عرب والے عورتوں کو بے حد پسند کرتے ہیں میں اسے اپنی حسین و جمیل بیٹی کے سپرد کر دیتا ہوں وہ اسے اس کے دین سے متنفر کر کے خود ہی اپنی جان مائل کر لے گی بادشاہ نے اس ترکیب کو پسند کر کے رازا رضامندی کا اظہار کر دیا سردار نے اپنی بیٹی کو تمام معاملہ سمجھا کر مجاہد کو اس کے سپرد کر دیا کئی دن گزرنے کے بعد بیٹی سے پوچھا کیا ارادے میں کچھ کامیابی ہوئی لڑکی نے کہا کہ ابھی تو نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ اس کے مائل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں قتل کیے گئے ہیں لہذا اس کا دل یہاں نہیں لگتا آپ ہمیں کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیں اور مجھے کچھ مہلت مزید دی جائے حسب خواہش انہیں دوسرے شہر میں منتقل کر دیا گیا لیکن وہاں بھی وہ جوان وہ وہ جوان حسب معمول دن بھر روزے سے رہتا اور رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتا لیکن اس کی توجہ قتل لڑکی کی جانب نہ ہوتی اس پارسائی کو دیکھ کر وہ لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا پھر وہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے دن میں چھپتے اور رات میں تیزی سے سفر کرتے ایک دن اچانک ان دونوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی گمان کیا کہ شاید بادشاہ کے سپاہی گرفتاری کی گھر سے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن اب جو غور سے دیکھا تو اسی مجاہد کے دونوں شہید بھائی ملائکہ کی جماعت کے سامنے ملائکہ کی جماعت کے ساتھ سامنے کھڑے تھے اس نے سلام کر کے ان سے حال و دریافت کیا تو انہوں نے کہا بس تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی اور پھر ہمیں جنت الفردوس عطا کر دی گئی منقول ہے کہ حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ حسن و جمال تھے آپ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا جب مدینے سے نکل کر ابوا پڑاؤ کیا تو میرا ساتھی اناج لانے کے لیے چلا گیا اتنے میں ایک عورت آئی جو حسن میں عرب کی بہنجبین تھی اس نے مجھ سے کہا اٹھو میں سمجھا کہ شاید مجھ سے کھانا مانگ رہی ہے دسترخوان لانے لگا تو کہنے لگی یہ نہیں بلکہ میں تو وہ چاہتی ہوں جو عورتیں مردوں سے چاہتی ہیں یہ سن کر میں سر جھکا کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی جب میرا دوست واپس آیا اور میرے چہرے پر رونے کے آثار دیکھے تو وجہ دریافت کی میں نے ٹالنے کی کافی کوشش کی لیکن جب وہ باز نہ آیا تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا یہ قصہ سن کر وہ بھی رونے لگا میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو اس نے کہا اس لیے کہ اگر تمہر جگہ میں ہوتا تو یقیناً مجھ سے انکار نہ ہو سکتا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور طواف وسیع سے فارغ ہو گیا تو میں اپنے حجرے میں جا کر سو گیا خواب میں ایک نہایت حسین ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص کو دیکھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے جواب دیا میں یوسف اللہ جل کا نبی ہوں میں نے عرض کی کہ اچھا آپ ہی یوسف صدیق علیہ السلام ہیں فرمایا ہاں میں نے عرض کی کہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے فرمایا لیکن عربی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں تین آدمی کہیں جا رہے تھے کہ رات گزارنے کے لیے انہیں ایک خار کا سہارا لینا پڑا وہ خار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر اس کے منہ پر آ گئی جس سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ اس چٹان سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک کمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں چنانچہ ان میں سے ایک نے عرض کی یا اللہ دجل میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے اور میری عادت تھی کہ میں ان سے پہلے اپنے بچوں اور خدام کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا ایک دن میں لکڑیوں کی تلاش میں دور نکل گیا واپس سے لوٹا تو والدین سو چکے تھے میں ان کے لیے دودھ لایا تو انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے اپنے اہل ویال کو دودھ پلانا بھی پسند نہ کیا بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلکتے رہے لیکن میں تمام رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر میرے والدین نے دودھ پیا اے اللہ توجل اگر میں نے یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ چٹان کی مصیبت دور فرما دے چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی نکل نہ سکتے تھے پھر دوسرے نے عرض کی کہ یا اللہ زوجل میری ایک چچا زاد بہن تھی وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی ایک مرتبہ میں نے اس سے بری خواہش کا اظہار کیا مگر اس نے انکار کر دیا یہاں تک کہ وہ قید سالے میں مبتلا ہوئی اور میرے پاس آئے میں نے اسے سو دنار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے وہ رضامند ہو گئی جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور نہ حق یہ گناہ مت کر یہ سن کر میں اس گناہ سے باز آ گیا اور وہ دینار بھی اس کو دے دیے اے اللہ وجل اگر میرا یہ عمل محض رضا رضا کے لیے تھا تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے چٹان کچھ اور سرک گئی مگر وہ ابھی بھی باہر نہ نکل سکتے تھے اب تیسرے نے دعا کی یا اللہ وجل میں نے کچھ آدمیوں کو مزدوری پر لگایا پھر ایک کے سوا سب اپنی مزدوری لے گئے میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا یہاں تک کہ اس کا مال زیادہ ہو گیا کافی عرصہ بعد وہ میرے پاس آیا تو اپنی مزدور تو اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا میں نے کہا یہ جتنے اونٹ گائیں بکری غلام دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق نہ کریں میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا یہ سب تیرا ہی ہے چنانچہ وہ تمام مال لے کر چلا گیا اے اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ عمل محض تیری جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا چنانچہ چٹان ہٹ گئی اور وہ نکل کر اپنی منزل کی جانب چل پڑے شیخ ابو بکر بن عبداللہ حضنی حزنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا اور اس کے قرب کے مواقع تلاش کرنے لگا ایک دن وہ لونڈی کسی کام سے دوسرے گاؤں کی طرف چلی تو کساب نے موقع غنیمت جان کر پیچھا کرنا شروع کر دیا جب کچھ سنسان علاقہ آیا تو آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا کنیز نے کہا اے نوجوان میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے لیکن میں اپنے رضا وجل سے ڈرتی ہوں اس کے اس جملے کا قصاب کے دل پر گہرا اثر ہوا چنانچہ بولا جب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ پڑا راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا اتفاقاً اس کی ملاقات ایک نبی کے قاصد سے ہو گئی اتفاقاً اس کی ملاقات ایک نبی کے قاصد سے ہو گئی اس شخص نے پوچھا اے جوان کیا حال ہے صاحب نے کہا پیاس سے نڈھال ہوں قاصد نے کہا او ہم دونوں مل کر خدا سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ابر کے فرشتے کو بھیج دے اور وہ شہر پہنچنے تک ہم پر اپنا سایہ کیے رکھے نوجوان بولا میں نے تو خدا کی کوئی قابل ذکر عبادت نہیں کی ہے میں کس طرح دعا کروں آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا چنانچہ اس شخص نے دعا کی اور نوجوان نے آمین کہی جیسے دعا ختم ہوئی بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا جب یہ دونوں راستے طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل کساب کے سر پر آ گیا اور قاصد دھوپ میں ہو گیا اس نے حیرت سے پوچھا اے جوان تو نے تو کہا تھا کہ تو نے اللہ سے کی کچھ بھی عبادت نہیں کی پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ فگن ہو گیا تو مجھے اپنا حال سنا نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن ایک نیز نے ایک نیز سے خوف خدا کی بات سن کر میں نے گناہ سے توبہ ضرور کی تھی قاصد بولا تو نے سچ کہا اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو مرتبہ درجہ مطائب کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے منقول ہے کہ ایک رئیس اپنے باغ میں پہنچا تو وہاں مالک کو اس کی حسین و جمیل بیوی کے ساتھ بیٹھے دیکھا عورت کی خوبصورتی کی بنا پر اسے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا اور برائی کا ارادہ قلب میں جڑ پکڑنے لگا اس برے مقصد کو پی تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے مالی کو کسی کام کے لیے روانہ کر دیا جب دونوں تنہا رہ گئے تو عورت سے کہا کہ باغ کے سب سے کہ باغ کے سب دروازے بند کر دے عورت فوراً اس کی نیت پھانپ گئی لیکن پھر بھی اس کے حکم کی تعمیل کر کے واپس آ گئی رئیس نے پوچھا سب دروازے بند کر دیے اس نے جواب دیا ہاں لیکن ایک دروازہ رہ گیا ہے رئیس نے پوچھا وہ کون سا اس نے کہا وہ جو میرے اور میرے رب عز و جل کے درمیان ہے یہ بات سنتے ہی رئیس پر زبردست خوف خدا تاری ہوا اور وہ روتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا مروی ہے کہ ایک آدمی کسی عورت پر فرفتہ ہو گیا اور اس کے ساتھ برائی کا موقع ڈھونڈنے لگا ایک روز عورت اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئی یہ آدمی بھی ان کے ساتھ چل پڑا جب رات کو جنگل میں پڑاؤ ڈالا گیا اور سب لوگ سو گیا تو یہ سب لوگ سو گئے ہیں یہ خوش ہوا کہ شاید اس نے میری بات مان لی ہے چنانچہ فوراً اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر دیکھا سب لوگ سو رہے تھے واپس آ کر بیتابی سے بتایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں عورت نے کہا تو اللہ دفجل کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے مرد کا ندامت سے سر جھک گیا بولا نہیں اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ عورت نے کہا جب وہ کبھی بھی نہیں سوتا تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے چاہے ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں اور جب یہ معاملہ ہے تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے عورت کی ان باتوں نے بے حد اثر کیا اور اس نے اللہ جل کے خوف کے باعث عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے اور گناہ کے ارادے سے توبہ کر لی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عیال دار عابد رہا کرتا تھا ایک مرتبہ شدید دستی نے اسے گھیرے میں لے لیا قصب قادر نہ ہونے کے باعث بیکار ہو کر اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کو باہر بھیجا بنی اسرائیل میں ایک عیالدار عابد رہا کرتا تھا ایک مرتبہ شدید تنگ دستی نے اسے گھیرے میں لے لیا قصب پر قادر نہ ہونے کے باعث بے قرار ہو کر اپنی بیوی بچوں کو اپنی بیوی بچوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک احیال دار عابد رہا کرتا تھا ایک مرتبہ شدید تنگ و دستی نے اسے گھیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عیال دار عابد رہا کرتا تھا ایک مرتبہ شدید تنگ و دستی نے اسے گھیرے میں لے لیا قصب پر قادر نہ ہونے کے باعث بے قرار ہو کر اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کو باہر بھیجا وہ ایک تاجر کے دروازے پر آئی اور بچوں کے لیے کچھ مانگا اس تاجر عورت کی خوبصورتی پر نظر جماتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں تجھے کچھ دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تو خود کو میرے حوالے کر دے عورت یہ بات سن کر خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی لیکن جب بچوں کی بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور دوبارہ اس کے پاس پہنچی اور مدد کی درخواست کی تاجر نے پوچھا میری بات مانتی ہو اس نے افسردگی کے ساتھ کہا ہاں جب دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت کا بدن تھر تھر کانپنے لگا اور قریب تھا کہ اس کا جوڑ جوڑ اکھڑ جائے تاجر نے تعجب سے پوچھا تاجر نے تعجب سے پوچھا یہ تجھے کیا ہوا عورت نے کہا دراصل میں اپنے اللہ تجل سے ڈرتی ہوں تاجر بولا اس فکر و فقہ کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتی ہے تو مجھے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے یہ کہہ کر وہ برائی سے رک گیا اور عورت کی ضرورت پوری کر دی عورت بہت سا سامان لے کر گھر آئی تو بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جنم وہی بیجی کہ فلاں تاجر کو بتا دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان معاملہ ہے اس شخص نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا آپ نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس گناہ سے بچنے کے باعث اللہ وجل نے تیرے گن تمام گناہ فرما دیے ہیں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں دو عابد تھے ایک دن ان دونوں کی نگاہ سوس نامی ایک عبادت گزار لونڈی پر پڑ گئی اس کی خوبصورتی کے باعث دونوں اس کے عاشق عشق میں مبتلا ہو گیا شروع شروع میں تو فقط رخت کے پیچھے سے چھپ چھپ کر دیکھنا ہی کافی سمجھا لیکن جب خواہش نفسانی نے زور مارا تو گناہ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا اگلے دن اس تیار کردہ منصوبے کی تکمیل کے لیے لڑکی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا اے لڑکی تجھے تو پتہ ہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ہمارا کتنا یقین رکھتی ہے چنانچہ اگر تو نے ہمارا مقصد پورا نہ کیا تو ہم صبح ہونے پر لوگوں کو کہہ دیں گے کہ ہم نے سوسن کو ایک آدمی کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے پکڑا ہے وہ آدمی تو نکل بھاگا لیکن یہ ہاتھ آ گئی سوسن نے کہا تم جو چاہے کر لو میں تمہیں تمہارا ناپاک ارادہ ہرگز پورا نہ کرنے دوں گی اس کا انکار سن کر انہوں نے حسب دھمکی اس پر جھوٹا الزام لگا کر لوگوں کے حوالے کر دیا اس وقت بنی اسرائیل میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ گناہ گار کو ایک چمبوترے پر تین دن کھڑا رکھتے تھے پھر آسمان سے کوئی سزا نازل ہوتی جو اسے ہلاک کر ڈالتی تھی چنانچہ انہوں نے سوسن کو بھی اس پر لا کھڑا کیا دو دن تک کچھ ظہور پذیر نہ ہوا جب تیسرا دن آیا تو بحکم الہی حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے اور دونوں مردوں کو سامنے لانے کا حکم فرمایا پھر آپ نے دونوں سے الگ الگ دریافت کیا کہ اس نے سوسن کو کس درخت کے پیچھے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے دونوں نے مختلف درختوں کے نام لیے ان کی غلطی بیانی ثابت ہوئی ان کی غلط بیانی ثابت ہوتے ہی آسمانی آگ نے انہیں جلا کر بھسم کر دیا اور سوسن کو باعزت رہا کر دیا گیا مروی ہے کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بے حد حسین و جمیل آبدہ و زائد عورت پر پڑ گئی اس پر نگاہ پڑتے ہی اس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہو گیا چنانچہ اس کے پاس گیا اور اپنے ارادے کا اظہار کر دیا عورت نے کہا خدا کا خوف کر جو کچھ تو نے سوچا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود مرد پر شیطان سوار رہا حتیٰ کہ زبردستی عورت پر قابو پا لیا جب عورت بالکل بے بس ہو گئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو ایک طرف آگ کے انگارے پڑے ہوئے نظر آئے اس نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا حتیٰ کہ جل کر کوئلہ ہو گیا جب مرد گناہ سے فارغ ہوا تو جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر حیرت و تعجب سے پوچھا تو نے اپنا ہاتھ کس لیے جلا ڈالا عورت نے جواب دیا جب تو نے زبردستی مجھ پر قابو پا لیا تو میں ڈر گئی کہ لذت گناہ میں کہیں تیری شریک نہ ہو جاؤں اور اس کی وجہ سے مجھے بھی گناہ گار نہ ٹھہرا دیا جائے بس اسی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ جلانا مناسب خیال کیا مرد یہ بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے مبتلا ندامت ہوتے ہوئے کہا اگر یہ بات ہے تو اللہ زوجل کی قسم میں آندہ کبھی بھی اپنے رب زوجل کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا منقول ہے کہ ایک اجمی بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا دوران شکار اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بہت دور نکل ہو گیا راستے کی تلاش میں اس کا گزر ایک گاؤں پر سے ہوا وہاں اسے ایک بہت خوبصورت عورت نظر آئی بادشاہ کا دل اس کی جان مائل ہو گیا اور برائی کا ارادہ غالب آ گیا چنانچہ اس کے قریب گیا اور اپنا تعارف کروا کر گناہ کے ارادے کا اظہار کیا عورت نے کہا میں ابھی پاکی کی حالت میں نہیں ہوں خسل کر کے آتی ہوں بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی وہ اپنے گھر میں گئی اور فوراً ہی ایک کتاب لے کر باہر آئی اور بولی آپ اس کا مطالعہ فرمائیں میں ابھی آتی ہوں بادشاہ نے مطالعہ شروع کیا تو اس میں زنا کی سزائیں لکھی ہوئی تھیں سزائیں پڑھ کر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شدید خوف پیدا ہوا اور وہ توبہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا جب اس عورت کا شور گھر آیا تو اس نے تمام واقعہ اس کے سامنے بیان کیا خامد نے سوچا یقیناً میری زوجہ بادشاہ کو پسند آ گئی ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مطالبہ کرے اور ساتھ ہی مجھے مروا بھی دے اس خیال کے ساتھ ہی وہ شدید ڈر میں مبتلا ہو گیا اور اپنی زوجہ سے الگ تھلگ رہنے لگا عورت کے میکے والوں نے اس بادشاہ سے اس کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہماری زمین یعنی عورت اس کے قبضے میں ہے نہ تو اسے آباد کرتا ہے اور نہ ہمیں واپس لٹاتا ہے اس نے زمین کو بیکار کر رکھا ہے بادشاہ نے اس کے شور کو بلوایا اور پوچھا تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے اس نے عرض کی میں نے اس زمین میں ایک شعر کا یعنی تیرا میلان دیکھا ہے اس لیے میں اس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہوں بادشاہ نے تمام معاملہ سمجھتے ہوئے کہا تو اپنی زمین کو آباد کر شعر اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوگا اخروی انعامات پر غور کو اس سلسلے میں چھٹے علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عشق مجازی کے کھیل کا عادی ہونے میں نفسانیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور نفس کی عادت ہے کہ جب اسے کسی بڑے انعام کے حصول کا یقین ہو جائے تو چھوٹے انعام سے دستبردار ہونے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے چنانچہ ہر شکار مرض عشق کو چاہیے کہ اس زہریلے شہد کی وقتی لذت کو نظر انداز کر دے اور خود کو رضا الہی میں معاون اعمال کے بدلے میں ملنے والے انعامات پر غور و تفکر کرنے کا عادی بنائے انشاءاللہ تعالی ان دائمی نعمتوں پر غور و تفکر کی برکت سے قلب و ذہن اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے گے کہ صرف تھوڑے سے دنیاوی مزے کی خاطر اپنی محنت وقت صلاحیت کو ضائع کرتے رہنا بہت بڑی نادانی اور اخروی انعامات کے حصول کے لیے ذرا سی منت بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اگر اسی اطراف نے قلب و ذہن میں اپنا مسلسل ٹھکانہ بنا لیا تو پھر نشے سے جان چھڑانا اور اللہ زوجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال پر استقامت حاصل کرنا بے حد آسان محسوس ہوگا اس سلسلے میں درج ذیل حدیث سے اقوال واقعات کو سنجیدگی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زوجل ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہوگے گے اور ہمیشہ خوش رہو گے کبھی غمگین نہ ہوگے سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی عورت کو یہ کہتے سنا اگر مومنوں کے دل اپنی فکر کے ساتھ آخرت کے پوشیدہ انعامات کا مطالعہ کر لیں تو ان پر دنیا کا عیش بدمزہ ہو جائے اور دنیا میں کسی بھی چیز سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں کسی شاعر نے بصورت اشعار نصیحت کرتے ہوئے کہا یعنی دنیا طلب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے ایسے شخص کے لیے کوئی بکا نہیں گویا کہ یہ دنیا اپنے آنے جانے میں ایک خواب ہے اس کی صفائی مقدر ہے اس کی مسرت دکھ ہے اس کی آمان فریب ہے اس کی روشنیاں اندھیرے ہیں اس کا شباب بڑھاپا ہے اس کی راحت بیماری ہے اس کی لذت ندامت ہے اس کا پانا محرومی ہے بس اسے چھوڑ دے اور اس کی چمک دھمک پر نہ جا کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے حاصل کرنے میں سزا ہے اور آخرت کے لیے کام کر جو کبھی فنا نہ ہوگی اور وہاں موت اور بڑھاپا کا خوف مسلط نہ ہوگا مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن رضی اللہ تعالیٰ میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک کسی امیر و کبیر شخص کی باندھی پر نظر پڑ گئی جو خدمت گاروں کے جھرمٹ میں پڑے نازو کو غرور کے ساتھ جا رہی تھی کچھ سوچ کر آپ اس کے قریب پہنچے اور دریافت فرمایا کہ تیرا مالک تجھے بیچے گا چونکہ آپ سادہ ترین لباس میں ملبوس تھے لہذا لونڈی کو اس سوال سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے یا لہجے میں پوچھا اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسے مفلس مجھے خرید سکتا ہے آپ نے فرمایا تو کیا ہے میں تجھ سے بہتر کنیز خرید سکتا ہوں لونڈی نے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو ساتھ لے لو آقا کے سامنے ذرا مزہ رہے گا خدا نے آپ کو ساتھ لے لیا چنانچہ آپ ان کے ہمراہ گھر تک پہنچ گئے لونڈی نے تمام قصہ اپنے آقا کے سامنے بیان کر دیا اس شخص کو بھی اس بات پر بڑا اس بات پر بڑا تعجب ہوا اس نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے لانے کو کہا جب آپ تشریف لائے تو پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں عرض کی کیا آپ اس کی قیمت دے سکیں گے فرمایا کیوں نہیں عرض کی اچھا کیا قیمت دے سکتے ہیں فرمایا میرے نزدیک اس کی قیمت دو کھجوروں کی کٹلیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں اس نے تعجب سے پوچھا وہ کیوں فرمایا اس لیے کہ اس میں بے شمار عیب ہیں عرض کی وہ کون سے عیب ہیں ہمیں بھی بتائیں فرمایا اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کا جسم بدبو کرنے لگے منہ نہ دھوئے تو تعفن اٹھنے لگے بالوں کی صفائی نہ رکھے تو اس میں جوئیں پڑ جائیں ذرا عمر بڑی ہو تو بڑھاپا تاری ہو جائے اور دیکھنے کے لائق بھی نہ رہے حیض سے آتا ہے پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے طرح طرح کی نجستوں سے آلودہ رہتی ہے اور رنج و غم و تکلیفوں سے اسے سابقہ پڑتا رہتا ہے یہ تو ظاہری ایب ہے باطنی ایبوں کا حال یہ ہے کہ اس میں خود غرضی ہے آج تمہارے لیے وفادار ہے تو کل کسی اور کی ہو جائے گی اس کی دوستی سچی نہیں چنانچہ ناقابل اعتبار ہے اس کے برعکس مجھے انتہائی کام قیمت میں ایسی کنیز مل رہی ہے جو ان تمام باتوں میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کافور و زعفران و مشک و جوہر نور سے اس کی تخلیق ہوئی کسی کھارے پانی میں اپنا توگ ڈال دے تو وہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے مردت مردے سے ہم کلام ہو تو وہ جی اٹھے اگر سورج کے آگے اپنی کرائی کھول دے تو اس کی روشنی مانت پڑ جائے زیور و پوشاک سے راستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سارا جہاں معطر و مزین ہو جائے مشک و زعفران کے باغوں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس کی پرورش ہوئی ہے آب تسنیم اور طرح طرح کے آرام و آسائش سے اسے پالا گیا عہد کی پختہ اور دوستی میں جگتا ہے بے وفائی بالکل نہیں کرتی اب تم ہی بتاؤ کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے اس نے عرض کی یقیناً وہ جس کا ذکر آپ نے فرمایا پھر بے تبانہ پوچھا حضور آپ کی بیان کردہ لونڈی کی قیمت کیا ہے فرمایا اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس ہے اور وہ یہ کہ رات میں چاند لمحوں کے لیے ہر شے سے بے نیاز ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ دو رکت نماز ادا کی جائے جب انواع اقسام کے کھانوں کا دسترخوان چنا جائے تو اس وقت حق کی خاطر کسی بھوکے کو بھی شامل کر لیا جائے جب ممکن ہو راستے سے گندگی اور پتھر دور کیے جائیں زندگی حت میں کون فقیر و فکر و تنگ دستی میں گزاری جائے فکر دنیا سے الگ رہا جائے ہر سے دور اور کنات سے قریب رہا جائے پھر بطور نتیجہ دائمی سکون اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل ہوں گی نیز اللہ زوجل کے قرب و خاص کے حقدار بنو گے آپ کی پرسرار نصیحت انہوں نے وہاں موجود تمام افراد کے قلوب کو دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا اس آقا نے کنیز اور غلاموں کو آزاد کر کے تمام جائیداد ان میں تقسیم کر دی اور لباس فاخرہ پہن پہن کر فکر کا موٹا لباس پہن لیا جب کنیز نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے آقا کی پیروری کی اور موٹا لباس پہن کر اس کے پیچھے ہو لی آپ نے ان دونوں کے لیے دعائیں خیر فرمائی یہ دونوں دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت حق میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں حتیٰ کہ اسی حال میں اپنے خدا سے جا ملے مروی ہے کہ ایک شخص شاہی محل میں صفائی پر معمور تھا ایک مرتبہ دوران صفائی اس کی نگاہ شہزادی پر پڑ گئی ایک نگاہ کے ساتھ ہی اس کا دل گھائل ہو گیا اور وہ درد عشق میں تڑپنے لگا لیکن جب اس نے اپنے اور شہزادی کے مراتب میں عظیم فرق محسوس کیا تو حصول قرب سے مایوسی کے باعث سخت بیمار پڑ گیا اور اس کی جگہ اس کی بیوی صفائی کے لیے جانے لگی کچھ عرصے بعد شہزادی نے مسلسل غیر حاضری محسوس کی تو اس کی زوجہ سے پوچھا اب تیرا خاوند صفائی کے لیے کیوں نہیں آتا عرض کی جی وہ کچھ بیمار ہے شہزادی نے بیماری کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا جس کے باعث شہزادی کو کچھ شک گزرا چنانچہ سختی سے اس کے بارے میں پوچھا عورت نے شہزادی کو کسی طور پر مانتے نہ دیکھا تو عرض گزار ہوئی کہ جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں شہزادے نے ایمان دی تو اس نے عرض کی شہزادی صاحبہ دراصل وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور چونکہ آپ کا دیدار ممکن نہیں لہٰذا اسی غم میں موت کے قریب پہنچ چکا ہے یہ سن کر شہزادی نے کہا دل کا مائل ہونا کوئی اختیاری چیز نہیں اگر مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا رتبہ اس کے سامنے آنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ میرے کیونکہ باعث نے بدنامی البتہ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں اگر وہ عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے ترکیب یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اللہ زوجل کا ذکر شروع کر دے کسی کی طرف متوجہ نہ ہو دن میں کچھ بھی نہ کھائے دن میں کچھ بھی نہ کھائے پیے تو رات میں جا کر اسے کھلا پلا دیا کرنا اگر کوئی نقدی یا کھانے پینے کی چیزیں دے تو بالکل اس پر توجہ نہ کرے اور اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو منع بھی نہ کرے اسی طرح چاند ہی روز میں اس کی شہرت ہو جائے گی تو بادشاہ سلامت وزراء و امرا کو اس کے پاس بھیجیں گے پھر وہ خود بھی جائیں گے اور اس کے بعد اجازت لے کر میں بھی جاؤں پہنچ جاؤں گی اسی طرح وہ مجھے بھی دیکھ لے گا اور بات چیت بھی ہو جائے گی عورت نے یہ ساری بات اپنے شور کو بتا دی وہ فوراً عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور دریا کے کنارے جا بیٹھا اور بے ہدایت عمل شروع کر دیا عورت نے یہ ساری بات اپنے شور کو بتا دی وہ فوراً عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور دریا کے کنارے جا بیٹھا اور حسب ہدایت عمل شروع کر دیا حسب توقع اس کی عام ہو گئی اور لوگ جوگ در جوگ زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی چنانچہ اس نے بغیر امتحان اپنے وزراء کو اس کے پاس بھیجا وزیر نے اس کے سامنے پہنچ کر نظر پیش کی لیکن اس نے بالکل توجہ نہ کی نہ ہی اس کی طرف دیکھا وزیر نے جا کر عرض کی حضور جیسا سنا تھا وہ ایسا جیسے سنا تھا اسے ویسا ہی پایا وہ دنیا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا مال و دولت سے بالکل بے پرواہ ہے اگلے روز بادشاہ خود اس کے پاس پہنچا اور اسے نذرانے پیش کیے اس نے حسب سابق بے نیازی کا مظاہرہ کیا بادشاہ بھی بہت متاثر ہو کر واپس لوٹا جب بادشاہ محل میں پہنچا تو شہزادی نے اس کے بارے میں دریافت کیا بادشاہ نے بتایا وہ فقیر بہت سچا اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے شہزادی نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کی اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں بھی اس کی زیارت کر لوں بادشاہ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں ایسے بزرگوں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے اجازت ملنے پر شہزادی نے پیغام بھجوا دیا کہ میں صبح تیرے پاس آؤں گی جب اس شخص نے شہزادی کا مذکورہ پیغام سنا تو سوچنے لگا آج تک میں نے یہ تمام تکلیفات فقط اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اختیار کی پھر بھی بڑے بڑے بادشاہ و وزراء میرے قدموں میں آ گیا اگر میں سچے دل سے اپنے رب العزوجل کا نام لیتا تو نامعلوم مجھے کیا کیا نعمتیں حاصل ہو جاتی یہ سوچتے ہی اس نے ندامت و شرمندگی سے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اپنی پچھلی نیتوں پر دل سے توبہ کی وہ اسی طرح آہو زاری کرتا رہا یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر آیا تو اس کا ندامت کے ساتھ رونا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا رحمت الہی نے اسے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے لیا فرش سے عرش تک تمام چیزیں اس پر منکشف کر دی گئی اور جنت کے خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا صبح حسب واحدہ شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اس نے شہزادی کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا باندھیوں نے کہا اے شخص شہزادی تیرے سامنے بیٹھی ہے کچھ بات کرنی ہے تو کر لے اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی پھر بولا اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہو رہے ہیں اس وقت ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی ہیں مروی ہے کہ شیخ مظہر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساٹھ سال گرے اوزاری فرماتے رہے ایک شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک نہر کے کنارے ہیں نہر میں خالص مشک بہ رہا ہے کنارے پر جوہرات کے درخت ہیں جن کی شاخیں سونے کی ہیں اتنے میں چاند و جمیل آراستہ و پیراستہ لڑکیاں وہاں آئیں جو مل کر یہ کہہ رہی تھیں پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی ہر زبان بیان کرتی ہے پاک ہے وہ ذات جس کا علم و قدرت ہر جگہ کو محیط ہے پاک ہے وہ ذات جس کا دوام ہر زمانے پر چھویا ہوا ہے آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کس کے لیے پیدا کی گئی ہو انہوں نے جواباً دو شعر پڑھے جن کا مفہوم تھا ہمیں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا جو شب کو قیام کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں اور اس کی محبت میں رات گزار دیتے ہیں جو جب کہ لوگ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شب ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا یہاں تک کہ معمول کے اوراد و ضوائف بھی چھوٹ گیا خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پڑی سامنے کھڑی ہے ایسی حسین و جمیل صورت آپ نے عمر بھر میں عمر بھر نہ دیکھی تھی اس کے بدن سے خوشبو کے آبشارے پھوٹ رہے تھے اس نے ایک رکا آگے بڑھایا رکا آگے بڑھایا اور کہا اسے پڑھ لو رکا میں یہ اشوار درج تھے تو لذت خواب میں مشغول ہو گیا اور جتنی اور جنتی بالا خانوں کی عمدہ و آرام اور وہاں کے خادموں سے غافل ہو گیا جہاں تجھے ایسی دائمی زندگی ملے گی کہ موت کا گزر نہ ہو اور خوبروں کے ساتھ بقائے دوام نصیب ہو اٹھ خواب غفلت سے بیدار ہو بے شک قرآن کے ساتھ تحجد پڑھنا سونے سے بہتر ہے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا یہ حال ہو گیا کہ جب بھی مجھے یہ اشعار یاد آ جاتے تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ حق نے چالیس برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک روز عرض گزار ہوا اے مالک مولا تیرے فضل و کرم سے جنت میں مجھے جو کچھ ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک مجھے بھی دکھا دے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ میں شک ہو گیا اچانک کیا دیکھتا ہے کہ مراب شک ہو گیا اور اس میں سے ایک ہور برآمد ہوئی وہ ایسی و جمیل تھے کہ اگر دنیا والے اسے دیکھ لیں تو اس تو سب اس پر شیدا ہو جائیں عابد نے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے شب بھر تیرا دل بہلانے کے لیے بھیجا ہے میں تیرے لیے ہوں جنت میں مجھ جیسی سو مزید حوریں تجھے دی جائیں گی ان تمام حوروں میں سے ہر ایک کی سو خادمے اور ہر خادمہ کی سو کنیزی ہوں گی ہر کنیز کی نائب سو سو کنیزی ہوں گی عابد یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا پھر دریافت کیا کہ جنت میں کسی کو مجھ سے بھی زیادہ ملے گا جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرے اونچے درجے والوں کی شان تو اس سے بھی بہت بلند ہوگی روایت کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ سمندری سفر فرما رہے تھے آپ کے ہمراہ فقراء کی ایک جماعت بھی تھی اچانک سمندر میں طوفان برپا ہوا اور آپ کا جہاز ایک جزیرے سے جا لگا آپ نے وہاں ایک بت پرست کو پایا دریافت فرمایا تو کس کی عبادت کرتا ہے اس نے ایک بت کی طرف اشارہ کر دیا پھر پوچھا یہ بت جو خود کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے محمود نہیں ہو سکتا ایسا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اس نے پوچھا تم کس کی مدد کرتے ہو فرمایا ہمارا محمود وہ ہے کہ جس نے اس بت اور ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے جس کا عرش آسمان پر جس کا حکم پوری کائنات میں اور جس کا اختیار زندہ اور مردوں سب پر جاری ہے اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں فرمایا اس بادشاہ حقیقی نے ہم میں ایک سچا رسول بھیجا اس نے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف بلایا اس نے دریافت کیا وہ رسول کہاں ہے فرمایا انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا جب وہ اسے پورا کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا اس نے پھر پوچھا آپ کے پاس ان کی کوئی نشانی ہے فرمایا بے شک ان کی نشانی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے میں تمہیں اس کا کچھ حصہ سناتا ہوں پھر اسے ایک صورت پڑھ کر سنائی وہ سن کر اشکبار قرار ہو گیا کہنے لگا جس ذات پاک کا یہ مقدس کلام ہے اس کی فرما برداری اس کی فرما برداری تو دل و جان سے کرنی چاہیے پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا آپ نے اسے کچھ صورتیں اور دین کے حکام سکھائے رات جب سب سونے لگے تو اس نے پوچھا کیا وہ محمود سوتا بھی ہے فرمایا وہ سونے سے پاک ہے وہ ہمہ وقت زندہ اور قائم ہے اس نے کہا جس کا آقا نہ سوتا ہو اس کے بندوں کا سونا کیسی بے نصیبی ہے لوگ یہ بات سن کر متعجب ہوئے جب آپ کا قافلہ جزیرے سے روانہ ہوا تو اس نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی لوگوں نے اسے بھی ساتھ لے لیا وہاں سے آبدان پہنچے تو لوگوں نے سوچا یہ اپنا نادار نو مسلم بھائی ہے چندہ کر کے اس کی کچھ امداد کرنی چاہیے جب اسے پیسے دیے گئے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور بولا اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں عجیب معاملہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے راہ دکھائی اور اب خود ہی راہ رات سے ہٹ رہے ہو بھائیوں جب میں سنسان جزیرے پر بت پرستی میں مشغول تھا اس وقت تو اس نے مجھے ضائع نہ فرمایا اور اب جب کہ میں اسے پہچان چکا ہوں تو کیا وہ مجھے محفوظ نہ رکھے گا اس کے بعد تین روز گزرے تھے کہ لوگوں نے حضرت کو بتایا کہ وہ نو مسلم جان کنی کے عالم میں ہے آپ فوراً اس کے پاس پہنچے اور دریافت فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتا دو اس نے جواب دیا جس مالک کے کرم نے آپ لوگوں کے ذریعے جزیرے میں دولت ایمان عطا فرمائی اس نے میری تمام حاجتیں پوری فرما دی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا خواب میں خود کو ایک سبز باغ میں پایا جہاں ایک خوبصورت کبے کے اندر تخت کے اوپر نہایت حسین و نو نوعمر لڑکی بیٹھی ہے اور وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے خدارا اس نو مسلم کو جلد میرے پاس بھیجو میں اس کی جدائی میں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتی اچانک میری آنکھ کھل گئی دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی اس لوگ و دفن سے فراغت کے بعد میں سویا تو اسی کبا اور باغ کو دوبارہ دیکھا اب کی بار اس لڑکی کے پہلو میں وہ مسلم بھی بیٹھا ہوا تھا اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا یعنی اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے یہ کہتے آئیں گے کہ سلامتی ہو تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم نے اختیار کیا بس اخروی گھر کیا ہے خوب ٹھکانہ ہے منقول ہے کہ بن امیہ کا حسین و جمیل نوجوان بن محمد بن سلمان ہاشمی اپنے عیش و عشرت تن پروری خوش لباسی اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں سرمست حیات کا عادی تھا انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخوا ہمہ وقت ربریز رہتا زرک برگر ملبوسات میں لپٹا مجلس طرب سجائے ساری ساری رات غم و عالام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا ایک سال میں تین لاکھ تین ہزار دینار کی آمدنی تھی جسے مکمل طور پر اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیتا شارع عام پر نہایت و بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھا تھا اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونقوں سے محظوظ ہوتا اور کبھی پچھلی جانم واقع شاندار باغ میں مجلس ترب سجاتا محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک کبا تھا جس میں چاندن جس میں چاندی کی کیلیں تھیں اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا موسا اس پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا ارد گرد دوست احباب کی نشستیں ہوتی پشت پر خدام و غلام با ادب کھڑے ہوتے کبے کے باہر گانے والوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں سے نغمہ سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل بہلایا جاتا کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونقیں جلس بڑھاتی علم میں اور مردانہ نشست گاہ میں ایک بار ایک پردہ حائل رہتا جسے حسب خواہش کبھی ہٹا دیا جاتا تھا پردے کو جمبش دینا اس بات کا اشارہ تھا کہ گانا شروع کیا جائے جب گانا بند کروانا ہوتا تو اس وقت بھی میں اشارہ کر دیتا رات ڈھلے و عشرت سے تھک کر کریزوں میں سے جس کے ہمراہ چاہتا شباشی کرتا دن کچھ ترنج کی بساتیں جمتیں کبھی بھولے سے بھی اس کی مجلس میں موت یا غم و علام کا تذکرہ نہ چڑھتا اس عالم سرمستی و شباب میں ستائیس سال گزر گیا ایک رات اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکا یک ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری جو گانے والوں کی آواز کے مشابہ تھی اس آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا چھا گیا موسا نے کبے سے باہر کبے سے سر نکالا اور آواز کا تعاقب کرنے لگا شراب و شباب کا یہ رسیہ اس قرب ناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو اور میرے پاس لاؤ غلام و خدام محل سے باہر نکلے انہیں قریبی مسجد میں ایک کمزور لاغر اور نحیف و نازار نوجوان ملا جس کا بدن ہڈیوں کا پنچر بن چکا تھا رنگ زرد لب خشک بال پریشان دو پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات کے حضور مناجات کر رہا تھا خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور موسا کے سامنے حاضر کر دیا موسا نے اس سے تکلیف کا سبب پوچھا نوجوان نے کہا دراصل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا دوران تلاوت ایک مقام ایسا ہے کہ اس نے مجھے بحال کر دیا موسا نے دریافت کیا وہ کون سی آیات تھی میں بھی تو سنوں نوجوان نے تعاون و تسمیہ کے بعد یہ آیت تلاوت کی ترجمہ بے شک نیکوکار یقین نعمتوں میں ہیں تختوں پر برا جمال ملاحظہ کر رہے ہیں تم ان کے چہروں میں نعمت کی رونق پہچان سکتے ہو انہیں صاف ستھری مہر لگی شراب پلائی جائے گی اس کی مہر مشق کی ہے اور ہرس کرنے والوں کو اس کی ہرس کرنی چاہیے اور اس میں تسلیم کی ملاوٹ کی گئی ہے تسلیم وہ چشمہ ہے جس سے مقربین پیتے ہیں تلاوت کے بعد نوجوان نے بلا خوف کہا اے فریب خوردہ بھلا وہ نعمتیں کہاں اور تیری یہ مجلس کہاں جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جن کے استر استبراک کے ہوں گے سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے وہاں دو نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں وہاں ہر پل کی دو قسمیں ہیں وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد چمکدار آب خورے قطار سے رکھے ہوں گے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی اور کافروں کے لیے کیا ہوگا ان کے لیے آگ ہی آگ ہے آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کا عذاب کبھی بھی موقوف نہ ہوگا وہ اس میں اوندے منہ پڑے ہوں گے اور جب انہیں سر کے بل کسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو ان پر اسرار کلمات کے باعث موسیٰ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی بے اختیار تخت سے اترا اور اس نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا پھر تمام خداموں غلاموں کنیزوں کو رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لیے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور ایک بورے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا نوجوان اسے دلاسا دیتا اور اللہ تعالیٰ کی ستاری و غفاری یاد دلاتا رہا اس عالم میں پوری رات گزر گئی جب صبح ہوئی تو موسا نے سچی توبہ کی تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا عبادت الہی کو اپنا مقصد بنا لیا تمام مال و دولت سونا چاندی کپڑے وغیرہ صدقے کر دیے غلاموں کو فروخت و آزاد کر دیا لوگوں کے حقوق شمار کر کے ادا کر ڈالے موٹا لباس تن کر لیا شب بیداری کو شعار بنایا دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور روتا گڑ گڑاتا مجاہدوں اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوا کہ دیکھنے والوں کو اس پر رحم آنے لگا بڑے بڑے نیک و پرہزگار لوگ اس کی زیارت کو آتے اور اتنی سخت مشقت سے اسے روکتے جب وہ نصیحتیں سنتا تو اپنے گزرے غفلت کے ایام یاد کر کے خوب روتا بلاخر وہ دن بھی آیا کہ ننگے پیر ایک معمولی سا لباس پہنے حج بیت اللہ کے ردے سے نکلا اس پاک سرزمین پر پہنچا تو دل کی کیفیت میں مزید انقلاب پیدا ہو گیا اکثر حجر اسود کے پاس یہ منجات کرتا ہوا نظر آتا اے مالک بے نیاز سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئیں اور عمر کے کتنے ہی سال گناہوں میں ضائع ہو گئے نیکیاں تو جاتی رہیں بس بس حسرت و ندامت پاس رہ گئی جس روز تیری بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کیا منہ دکھاؤں گا اے میرے رب کریم اب میں تیرے سوا کس کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں کس سے التجا کروں کس کی جانب جاؤں کس پر اعتماد کروں اے مالک و مولا میں اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں میں تو تیری شان کریمی سے میں اتنے کرم کا خواہش مند ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے پھر حج کے بعد اس نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور اسی طرح مشغول عبادت رہتے ہوئے دار فانی سے کوچ کر گیا مروی ہے کہ کسی نیک شخص کے پڑوس میں ایک ضعیفہ خاتون رہائش پذیر تھی جو اپنی طویل عمر کے باوجود مجاہدہ و ریاضت میں بے حد کوشش کرتی تھی ایک دن اس شخص کو بڑھیا کی حالت پر ترس آیا چنانچہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشورہ دیا کہ آپ کو اتنی زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنی چاہیے کچھ اپنے جسم و اعضاء کو بھی آرام دیجیے ضعیفہ خاتون نے جواب دیا اگر میں اپنی جان کو آرام دینے لگوں تو اپنے مالک کے حقیقی کے دروازے سے علیحدہ اور دور ہو جاؤں گی اور جو دنیاوی مشاغل کے باعث اس سے دور ہوا یقیناً اس نے خود کو عظیم آزمائش میں مبتلا کر دیا اگر میں شدید محنت کے ساتھ عمل کرتی بھی ہوں تو میرے ان عمال کی حیثیت ہی کیا ہے حیثیت ہی کیا ہے اور اگر میں کوتاہی کروں تو باقی کیا بچے گا جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے حسرت و غم ہے اور محبوب سے دور رہنے والوں والوں کے لیے فراق ہے پیچھے رہ جانے کی حسرت یہ کہ جب میشر میں قبروں سے مردے اٹھیں گے اور صالحین نور کے براق پر سوار جنت کو جائیں گے نیز انہیں مقربین کے درجے ملیں گے اور غلمان ہاتھ باندھے خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پیچھے والے کیف افسوس ملتے رہ جائیں گے اس وقت حسرت و غم سے ان کے قلوب پارا پارا ہو کر بہہ جائیں گے اور فراق یہ کہ لوگ میدان قیامت میں الگ الگ ٹولیوں میں تقسیم کیے جائیں گے رب ذوالجلال سب کو یکجا فرمائے گا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے مجرموں آج لیدہ ہو جاؤ اس دن شور اپنی بیوی سے بیٹا ماں باپ سے اور دوست دوست سے الگ ہو جائے گا کوئی کسی کے ہاں کام نہ آئے گا نفس نفس کا عالم ہوگا کسی کو عزت و تکریم کے ساتھ جنت بری میں لے جائیں گے اور کسی کو زنجیر و سلال میں جگڑ کر داخل جہنم کریں گے جدا جدا راستے اور الگ الگ منزلیں ہوں گی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں جاری ہوں گی اور جدائی اور فراق کے عالم میں ایک دوسرے کو انتہائی حسرت سے دیکھتے ہوں گے اللہ کریم اپنے کرم کے صدقے عذاب اور عذاب تک پہنچنے والے اعمال سے بچائے آمین عذابات الہی کے صحیح خوف کو ساتویں علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بچوں کی سی فطرت عطا فرمائی ہے چنانچہ جس طرح اپنی بات منوانے کے لیے بچے کو کبھی انعام کے لالچ اور کبھی ڈانٹ ٹبٹ اور ڈرانے دھمکانے سے کام لے کر کامیابی حاصل کی جاتی ہے بالکل اسی طرح نفس کو کسی کام پر لگانے یا کسی کام سے روکنے کے لیے انہیں دونوں طریقوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اس میٹھے زہر کی لذت سے مکمل طور پر ناشنا ہونے کے لیے جہاں اخرم انعامات پر غور و تفکر کی سعادت حاصل کرنی ضروری ہے وہی اس نشے کی عادی حضرات کے لیے عذابات الہی کو ہمہ وقت ذہن نشین رکھنے کے شرف کا حصول بھی واجب و لازم ہے ہم اس سلسلے کے لیے چاند حادث مبارکہ کچھ اقوال بزرگان دین اور نافرمانیوں کو حاصل ہونے والے عذابات پر مشتمل بعد واقعات پیش کرتے ہیں انہیں بغور ملاحظہ فرمائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک نیکی کے سبب دل میں نور چہرے پر رونق اور عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے دل میں سیاہی عمل میں سستی اور چہرے پر بدنمائی پیدا ہوتی ہے حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کچھ فرمایا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں اور جب ناراض ہوتا ہوں تو لانت کرتا ہوں یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں اور میری یہ لانت سات پشتوں تک جاتی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن دن کے وقت اس کی ذلت اس کے منہ پر چھائی ہوتی ہے جسے اہل بصیرت بخوبی محسوس کر لیتے ہیں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان چار چیزوں کی زیادتی کرتا ہے تو وہ اسے خارت کر کے پس اوقات مخموط الحواس بنا دیتی ہیں جمع کی کثرت شکار جوا اور گناہ حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو نہ دیکھ لے اب اگر ان کے ساتھ اچھی رفاقت کی گئی ہو یعنی مرنے والے نے نیک اعمال میں وقت گزارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے ساتھی کو جزائے جزائے خیر عطا فرمائے تو ہمارا بڑا اچھا دوست تھا تو ہمیں بہت مرتبہ نیکیوں کی مجالس میں لے گیا تھا اور تیری بے تعت میں ہم نے بہت مرتبہ عمدہ خوشیاں سونگی ہیں اور اگر برائی کے ساتھ رفاقت کی گئی ہے یعنی گناہوں میں وقت ضائع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے جزائے خیر نہ دے تو ہمارا برا ساتھی تھا تو نے بہت مرتبہ ہمیں گناہوں کے مقامات میں موجود رکھا اور تیری خطاؤں کے باعث ہم نے کئی مرتبہ تجھ سے بدبو کی تکلیف اٹھائی ہے ابن ابل دنیا روایت فرماتے ہیں کہ جب ابو جعفر نے کوفہ کی خندق کھو دی اور لوگوں نے اپنے مردوں کو منتقل کرنا شروع کیا تو ایک نوجوان کی قبر میں یہ حالت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ خود چبا رہا تھا عبد المومن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور نے توبہ کی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے اپنے اس زمانے میں جو عجیب تر چیزیں دیکھی ہوں وہ بیان کر وہ کہنے لگا میں نے ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام بدن میں کیلیں لگی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل سر میں پیوست تھی اور دوسری دونوں ٹانگوں میں ایک دوسرے کفن چور سے یہی سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھل پگھلا کر بھرا گیا تھا حضرت عبداللہ بن مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست سے روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبرستان کے پاس مغرب کا وقت ہو گیا ہم نے وہاں مغرب کی نماز ادا کی تھوڑی ہی دیر بعد ایک قبر سے رونے کی آواز آئی میں اس کے پاس گیا کان لگا کر سنا تو کوئی کہہ رہا تھا ہائے میں نماز پڑھتا تھا ہائے میں روزے رکھتا تھا میں نے اپنے ساتھی کو قریب کیا تو اس نے بھی وہ آواز سنی پھر میں اپنی زمین پر واپس آ گیا دوسرے روز میں نے پھر اس جگہ پر جا کر نماز پڑھی وقت مخصوص پر پھر وہی آواز آئی اب کی مرتبہ جب میں گھر لوٹا تو دو مہینے تک بیمار رہا رہا مرویہ کہ ایک شخص نے بغداد کے لوہاری بازار میں چھوٹی چھوٹی کیلیں فروخت کی خریدار لوہار نے ان کو بگلانے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہا بلاخر اس نے بیچنے والے کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تو کیلے کہاں سے لایا تھا پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن اصرار کیا گیا تو بتایا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اندر جھانکا تو اس میں ایک مردے کی ہڈیوں میں یہ کیلیں پیوست تھیں میں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن آرام سے نہ نکلی بلاخر ایک پتھر سے ہڈیوں کو توڑا اور یہ کیلیں حاصل کر لیں عبدالقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں ایک جنازے میں شریک تھا اس مجمع میں ایک کالے رنگ کا پرسرار سا آدمی بھی شریک تھا لیکن نماز جنازہ ادا کی گئی تو اس نے شمولیت اختیار نہ کی جب مردے کو قبر میں اتارا جانے لگا تو وہ شخص میرے جانب متوجہ ہو کر بولا میں اس کا عمل ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر میں داخل ہو گیا حضرت ابو اسحاق ابراہیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نابینا شخص بھیک مانگا کرتا تھا کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے کفن چرایا کرتا تھا وہ لوگوں سے بھیک مانگتے وقت کہتا تھا جو مجھے کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا ایک مرتبہ کسی نے اسے کچھ زائد دیا اور عجیب و غریب چیز دکھانے کو کہا اتفاقاً میں بھی وہیں موجود تھا اس شخص کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے کپڑا ہٹا دیا میں نے دیکھا کہ دونوں آنکھیں گدی تک دھنسی ہوئی تھیں اور اس کے منہ سے گدی کے پیچھے کا منظر نظر آ رہا تھا پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے میں کفن چوری کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کیا کرتا تھا ایک مرتبہ قاضی شہر بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے سو دینار میرے پاس بھیجے اور کہلوایا کہ ان سو دناروں کے بدلے میں میں اپنے راز کی پردہ داری تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں یعنی چاہتا ہوں کہ تو میرا کفر نہ چرائے میں نے دینار لے لیے کچھ عرصہ بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا لیکن کچھ عرصہ بعد پھر بیمار پڑ گیا اور اب کی بار اس کا مریض جان لیوا ثابت ہوا کچھ عرصہ بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا لیکن کچھ عرصہ بعد پھر بیمار پڑا اور اب کی بار اس کا مرض جان لیوا ثابت ہوا اس کی وفات کے بعد میں نے سوچا کہ اس نے جو پیسے دیے تھے وہ تو پہلے والے مرض کے تھے چنانچہ اس کا کفن بھی چرانا چاہیے جب میں نے اس ارادے سے قبر کھودی تو قبر میں عذاب کے آثار تھے قاضی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اچانک میں نے اپنے گھٹنوں میں سخت درد محسوس کیا اور کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا اے اللہ زوجل جل کے دشمن تو اللہ کے بھیدوں پر مطلع ہوتا ہے یزید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک قبر کے پاس پہنچا تو اس نے قبر سے آہ آہ کی آوازیں سنی جب کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی کہ تجھے تیرے عمل نے رسوا کر دیا ماں قبل میں صرف وہ عذابات قبر ذکر کیے گئے ہیں جنہیں لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے منکشف کر دیا گیا ایک ذہی شعور سمجھدار انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جبکہ انجام پر نگاہ رکھنے کی صلاحیت سے محروم شخص کے لیے قرآن و حدیث کا بیان بھی ناکافی ہے اب یہ فیصلہ اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم خود کو کس گروہ میں شامل کروانا پسند کرتے ہیں خواہشات نفسانی کی مخالفت کو آٹھویں علاج کے طور پر پیش کرنا انتہائی موضوع و مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ نفس کی خاطر کیے گئے عشق و محبت سمیت ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے حرام و ناجائز خواہشات کی مخالفت کی عادت اختیار کرنا بے حد ضروری ہے نفس کی مخالفت کے بغیر اخروی کامیابی کا حصول تقریباً تقریباً ناممکنات میں سے ہے ہاں یہ حقیقت ہے کہ نفس پر غلبے کا حصول اور پھر اس پر مستقل استقامت مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے لیکن اگر پر خلوص کوشش کا آغاز کیا جائے تو اللہ عز و جل کی جانب سے غیبی امداد ضرور حاصل ہوتی ہے اور پھر کچھ عرصہ محنت مسلسل کے بعد سابقہ غیر قابو نفس ہر معاملے میں عطا و گزار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی تو ضرور ضرور ہم انہیں اپنے راستوں کی جادم رہنمائی فرمائیں گے اور بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے ساتھ ہے نفسانی خواہشات کے مخالفت کا ذہن بنانے کے لیے اتباع نفس کی مذمت اور مخالفت نفس کی فضیلت پر غور و تفکر بہت ضروری ہے ذیل میں اولاً اتباع نفس کی مذمت اور ثانیہ مخالفت نفس کی فضیلت پر چاند کلمات ملاحظہ فرمائیں ساتھ ساتھ اپنے باطن میں ان امور کے سلسلے میں پیدا ہونے والی ہمت کا مشاہدہ بھی بے حد ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور اپنی خواہش کی پیروی کی تو اس کا حال کتے کی مثل ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اور خواہش کے پیچھے نہ جا ورنہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کیا آپ نے اس کو ملاحظہ نہ فرمایا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں نمبر ایک پیروی کیا جانے والا بخل نمبر دو پوری کی جانے والی خواہش نمبر تین آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا یعنی عجب خود پسندی امام شافی رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا جب تیرا معاملہ دو مقاصد میں پھر رہا ہو اور تو نہ جانتا ہو کہ غلط کون سا ہے اور درست کون سا تو خواہش کی مخالفت کر کیونکہ خواہش انسان کو معیوب باتوں کی طرف لے جاتی ہے ایک شاعر کہتا ہے اتباع عقل کے باعث سی عقل کی روشنی بجھی ہوئی ہے اور خواہش کی مخالفت کرنے والے کی عقل کی روشنی بڑھ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے یقینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کی سعادت مخالفت نفس کے بغیر ممکن ہے چنانچہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو نفس کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو کامل فرما دے گا خلیل بن خدویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ایک عابد کے پاس سے گزرے جو ہوا میں عبادت الہی میں مشغول تھا آپ نے پوچھا تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے یہ مقام و مرتبہ کس طرح حاصل ہوا عرض کی بظاہر اس معمولی سے کام کی وجہ سے کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا بیکار و فضول گفتگو سے پرہیز کیا جس کا مجھے حکم دیا گیا اس میں خوب خور و تفکر کے ساتھ پیروی اختیار کی اور جس سے منع کیا گیا بعد فکر اس سے رک گیا لہذا اب یہ حالت ہے کہ جب میں اس سے التجا کرتا ہوں وہ عطا فرماتا ہے جب دعا کرتا ہوں قبول کرتا ہے اور جب اس کے متعلق قسم کھاتا ہوں تو میری قسم کو پورا کر دیتا ہے میں نے اپنے رب ربط سے سوال کیا تھا کہ وہ مجھے ہوا میں ٹھہر کر توفیق عبادت عطا کرے چنانچہ اس نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا حضرت سلیمان بن داؤد رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو کسی شہر کو اکیلے فتح کرے حضرت حذیفہ بن قدادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک وہ ٹوٹ گئی میں اور ایک عورت ایک تختے پر باقی رہ گیا ہم نے سات دن اس حالت میں گزارے پھر عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیاس کی شکایت کی میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک زنجیر اتاری گئی جس کے ساتھ پانی کا ایک پیالہ لٹکا ہوا تھا عورت نے اس سے پانی پی لیا میں نے اس زنجیر کو دیکھنے کے لیے اوپر سر اٹھایا تو ایک آدمی کو ہوا میں چوکڑی مارے بیٹھے دیکھا میں نے پوچھا تم کون ہو کہا انسان ہوں میں نے پوچھا تم اس درجے پر کیسے پہنچے کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا بس اس نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دیا جو تم ملاحظہ کر رہے ہو حضرت ابو علی دکاک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے جوانی میں اپنی خواہشات پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں فرشتہ صفت بنا دے گا علی بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عورتوں کی مثل نہیں تھی میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے کہا حور ہوں میں نے کہا مجھ سے شادی کرو گی کہا میرے آقا یعنی اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ نکاح کا پیغام دو میں نے پوچھا تیرا مہر کیا ہے کہا اپنے نفس کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے بعد رکھنا مقصد زندگی پر مسلسل نظر بھی اس مرض کا بہترین علاج ہے چنانچہ مکمل طور پر نجات کے لیے اپنے مقصد حیات کا جاننا اور پھر اس کی تکمیل کے لیے بھرپور عملی کوشش اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح مزدور کو کام پورا کرنے کے بعد ہی مزدوری ملتی ہے جبکہ بغیر کام کیے اس کا مطالبہ بے وقوفی میں شمار ہوگا اور کام کروانے والا بھی یقیناً اظہار ناراضگی کرے گا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے زندگی عطا فرمائی اس کی تکمیل کے بدلے بطور اجرت جنت اور عدم تکمیل کی حصورت میں اس نعمت سے معرومی اور مالک کائنات کی ناراضگی قبول کرنی پڑے گی اب یہ بات تو ہر ان پڑھا و جہل شخص بھی تسلیم کرے گا کہ اللہ وجال نے مرد کو جن سے مخالف کو خلاف اشرح دیکھنے اور ان کا پیچھا کرنے ان پر الٹی سیدھی آوازیں کسنے انہیں محبت برے خطوط لکھنے ذہن میں ان کا تصور لا کر لذت حاصل کرنے اور ان کے باعث بے شمار دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے تو پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی عورت کو اس لیے کہ اجنبی لڑکوں کو جان بوجھ کر اپنے پیچھے لگایا جائے ان سے تحفے وصول کیے جائیں ان کے ساتھ اسکوٹر پر بالکل چپ کر بیٹھ چپک کر بیٹھا جائے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پکنک پوائنٹس پر گھوما جائے اور پھر نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنے دامن کو زنا یا گھر سے رائے فرار اختیار کر کے داغ بدنامی سے آلودہ کیا جائے وجہ واضح ہے کہ اللہ وجال ایسے بیکار و گندے کاموں کے لیے تخلیق مخلوق سے بالکل بے نیاز و پاک و صاف ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ہمیں کسی بہت ہی پاکیزہ مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اب یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا مقصد ہے کہ جس کی تکمیل کے لیے اللہ کریم نے ہمیں زندگی جیسی اعلیٰ و نعمت عطا فرمائی لاریب اس کے جواب کے لیے قرآن پاک سے رجوع کرنا بے حد مفید رہے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ سر ملک میں اس کا جواب ان الفاظ میں فرماتا ہے ترجمہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے اس آیت کریمہ سے بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ہمیں مذکورہ اور نامناسب وہ غیر اخلاقی کاموں کے لیے نہیں بلکہ نیک اعمال کی ادائیگی کے لیے زندگی عطا کی گئی ہے بس اب اگر ہم اللہ زوجل کو راضی کرنا اور اخروی انعامات کا مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان بیکار کاموں سے خود کو بچا کر نیک اعمال کی ادائیگی کا عادی بننا پڑے گا بصورت دیگر ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انعامات سے محرومی اور عذابات میں گرفتاری کا تحفہ قبول کرنا پڑے موت کی یاد اور تراوت قرآن پاک کی کثرت بھی اس گناہ کا بہترین علاج ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس سلسلے میں نفس و شیطان بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ان دونوں کی گمراہ کن دعوت قبول کرنے کی وجہ سے انسان خفلت کا شکار ہو جاتا ہے پھر یہی خفلت اسے گناہوں میں مبتلا کروا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا عادی ہو جانا دل کی سیاہی کا سبب بنتا ہے اور پھر دل کی یہ سیاہی قبول حق و نصیحت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اور جب انسان خطاؤں کا عادی ہو جائے اور نصیحت قبول کرنا بھی بوجھ محسوس ہونے لگے تو پھر آخرت کی تباہی و بربادی بظاہر یقینی نظر آتی ہے لہذا اس چکر سے نجات و محفوظ رہنے کے لیے خفلت اور دل کی سیاہی کو دور کرنا بہت ضروری ہے اور ان دونوں سے نجات کے لیے موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت بہترین اعمال ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دل بھی لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل کی دعا پانچ چیزوں میں ہے نمبر ایک قرآن مجید کو فکر کے ساتھ پڑھنا نمبر دو پیٹ کو حرام و مشتبہ چیزوں اور زیادہ کھانے سے خالی رکھنا نمبر تین رات کو تحجد پڑھنا نمبر چار سحرے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی و انکساری سے گڑ گڑانا نمبر پانچ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا الفدیل بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فدیل بن ایاز توبہ سے قبل ڈاکو تھے ان کی توبہ کا ایک سباب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا ایک مرتبہ جب اندر جانے کے لیے اس کے گھر کی دیوار پر چڑھ رہے تھے تو کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی پڑھنے والا یہ آیت پڑھ رہا تھا ترجمہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں آیت کے مضمون نے دل پر گہرا اثر کیا اور بے اختیار زبان سے نکلا اے میرے رب یقیناً وہ وقت آ گیا ہے پھر فوراً دیوار سے نیچے اتر آئے خالصاً توبہ کی اور تادم مرگ مکہ میں رہائش پذیر رہے مذکورہ کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال بزرگان دین اور پر اسرار واقع سے معلوم ہوا کہ دل کا علاج قرآن پاک کی تلاوت میں پوشیدہ ہے لیکن عربی سے ناواقف شخص کو اس کا مکمل فائدہ اس صورت میں حاصل ہوگا کہ جب قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے بہتر صورت یہ ہے کہ روزانہ جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکے منتخب کر کے تلاوت کیجیے اور پھر ترجمہ و تفسیر پڑھے انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں واضح فرق خود محسوس فرمائیں گے لیکن ضروری ہے کہ درمیان میں ناغا بالکل نہ ہو موت کی یاد کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو درج ذیل آیات و حدیث رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں اللہ عز و جل کا فرمان ہے کلو نفس ذائقات الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے حضرت عطا خرسانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے کہ جس میں خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا اس غفلت کو ملاحظہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی مجلس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو ختم کر دینے والی شے کیا ہے فرمایا موت کی یاد حضرت سید سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں غفلت محسوس کرتے تو بلند آواز سے پکار کر فرماتے اے لوگوں تمہارے پاس موت آ گئی نیک بختی کا پیغام بن کر یا بدبختی کا ان حادث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موت کی یاد غفلت کو دور کرنے کا ایک عظیم سبب ہے ہمارے اصلاف کرام کس طرح وقت موت کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے اس کی تھوڑی سی جھلک میں عبرت کے درج ذیل واقعات میں ملاحظہ فرمائیں مروی ہے کہ کسی نے ایک بزرگ کو قبرستان سے آتے دیکھا پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں فرمایا اس مقام پر اس مقام پر ایک قافلہ زن ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں عرض کی گئی کیا اہل ہے قافلہ سے کچھ گفتگو بھی ہوئی فرمایا ہاں میں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہاں سے کب روانہ ہو گئے تو انہوں نے جواب دیا جب تم لوگ بھی شامل قافلہ ہو جاؤ گے حضرت ابراہیم بن یزید عبدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ریحا کیسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا ہمارے ساتھ آخرت والوں کے پاس چلو تاکہ ہم ان کے پاس جا کر ایک وعدہ کریں میں ان کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ ہم قبرستان پہنچ گئے آپ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے پھر فرمایا اے ابو اسحاق تمہارا کیا خیال ہے اگر ان مردوں میں سے کوئی تمنا کرے تو کیا تمنا کرے گا میں نے کہا واللہ وہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی باتیں سنیں اور اپنی اصلاح کا سمان کرے یہ سن کر فرمایا ہم ابھی اس دنیا میں موجود ہیں لہذا اپنے اصلاح کرنا ممکن ہے پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور عبادت و ریاضت میں خوب مشقت برداشت کی اور کچھ عرصہ بعد فوت ہو گئے منقول ہے کہ ایک روز حضرت یزید رکاشی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے آپ نے ان سے فرمایا اے یزید مجھے کچھ نصیحت کیجیے انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ پہلے خلیفہ نہیں جو مریں گے یعنی آپ سے پہلے والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی موت باعث عبرت ہے یہ سن کر آپ رونے لگے پھر فرمایا کچھ اور ارشاد فرمائیں انہوں نے کہا آپ کے تمام آبا و اجداد مر چکے ہیں آپ اور آدم علیہ السلام کے درمیان جتنے باپ ہیں ان میں سے اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی ضرور مریں گے یہ سن کر آپ مزید روئے پھر فرمایا کچھ اور نصیحت کیجیے اس پر انہوں نے کہا جنت اور دوزک کے درمیان اور کوئی مرتبہ نہیں لہذا آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں یہ سن کر آپ ہوش ہو کر گر پڑے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر مسلمان کو عموماً اور اس میٹھے زہر کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے والے خواتین و حضرات کو خصوصاً اپنی موت کو ہمہ وقت یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی موت کو یاد رکھنے کے کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں مثلا نمبر ایک اطراف میں اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ کر نمبر دو اخبار میں ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی خبریں پڑھ نمبر تین کبھی موقع ملے اور نفس میں ہمت پائیں تو ہسپتال کے مردہ خانے میں جا کر لاشوں کو دیکھنے کے ذریعے نمبر چار کبھی قبرستان میں اکیلے جا کر قبروں میں موجود لوگوں کی بے بسی کو یاد کر کے نمبر پانچ اور کبھی تصور ہی تصور میں خود کو مردہ حالت میں دیکھیں کبھی تختہ غسر پر کبھی سفید کفن میں لپٹے ہوئے کبھی مردوں کی چارپائی پر کبھی لوگوں کو خود پر نماز پڑھتے ہوئے کبھی اپنے گھر والوں اور دیگر رشتہ داروں کو اپنی لاش پر زارو قطار روتا دیکھ کر غرض یہ کہ موت کے بعد کے مناظر کو بارہا نگاہوں کے سامنے لائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے میں اللہ وجل کی رحمت مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے لے گی عشق حقیقی کے حصول کی مخلصانہ کوشش بھی ایک مؤثر علاج کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے پیچھے بیان کردہ تفصیل سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ عشق کے مجازی میں مبتلا ہونے والوں کے حصے میں عموماً دنیا و آخرت کے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں لہٰذا ایسے خواتین و حضرات اگر عشق و محبت کے نہ اپنے لیے ناممکن تصور کرتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ عشق کے مجازی سے جان چھڑا کر عشق حقیقی کے حصول کے لیے محنت کریں ایسی حضرات کے لیے غور طلب بات ہے کہ جب مخلوق سے دل لگانے میں اتنی لذت ہے تو خلق کی جانب مائل ہونے میں کس قدر مزہ پوشیدہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ عشق کی حقیقی کی چشنی سے آشنا ہو جائے تو پھر اسے عشق مجازی کے پھیکے پان میں بالکل مزہ نہیں آتا اور جب اس نعمت کے حصول کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر بے شمار انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے تو پھر اسے فقط وقتی مزے کی خاطر اس طرح اس مصنوعی محبت میں گرفتار و خواتین و حضرات کی ندانے میں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا امید ہے کہ درج ذیل اقوال و واقعات کو خوب سنجیدگی سے پڑھ کر آپ بھی رقم الحروف سے سو فیصد اتفاق فرمائیں گے حضرت احمد بن ابی الحواری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمود نے حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ زوجل کا مقرر بننے کے لیے کس عمل کو بڑا ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے آپ سوال سن کر رو پڑے اور فرمایا مجھ جیسے سے ایک بہت عظیم سوال کیا جا رہا ہے پھر فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ زوجل تیرے دل کی طرف متوجہ ہو تو تیری یہ حالت ہو کہ تو دنیا اور آخرت میں صرف اس کا طلبگار ہو انکول ہے کہ حضرت ضو النون رضی اللہ عنہ ایک بار ملک شام تشریف لے گئے وہاں آپ کا گزر ایک نہایت سرسبز و شاداب سیبوں کے باغ پر ہوا اس میں ایک نوجوان مشغول نماز نظر آیا آپ کو اس سے ہم کلامی کا اشتیاق ہوا چنانچہ جب اس نے سلام پھیرا تو آپ نے اس کو سلام کیا اور بات کرنا چاہی اس نے زبان سے کوئی جواب نہ دیا بلکہ زمین پر یہ شعر لکھ دیا یعنی زبان کلام سے روک دی گئی ہے اس لیے کہ وہ طرح طرح کی بلاؤں کا خار اور آفتیں لانے والی ہے اس لیے جب کلام کرنا چاہوں تو اللہ ہی کا ذکر کروں اسے کسی وقت فراموش نہ کروں اور ہر حال میں اس کی حمد کرتے رہوں نوجوان کی اس تحریر کا آپ کے کل پر گہرا اثر پڑا اور آپ پر گریا تاری ہو گیا جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے بھی انگلی سے زمین پر یہ اشعار لکھے یعنی ہر لکھنے والا عنقریب پوسیدہ ہو جائے گا اور جو کچھ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا زمانہ اسے باقی رکھے گا اس لیے اپنے ہاتھوں سے لکھو تو ایسی بات لکھو جسے دیکھ کر تمہیں قیامت میں خوشی خوشی میسر ہو آپ فرماتے ہیں کہ میرا لکھا ہوا شعر پڑھ کر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور پھر اس کا دم نکل گیا میں نے سوچا اس کی تجزیہ و تکفین کا انتظام کر دو مگر غیب سے ایک آواز آئی زو النون اسے رہنے دو رب کائنات نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی تجزیہ و تکفین فرشتے کریں گے فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں باغ کے کونے میں مصروف عبادت ہو گیا اور چند رکھتے پڑھنے کے بعد اس طرف نظر کی تو وہاں اس نوجوان کا نام و نشان بھی نہ تھا مرویہ کے حضرت عطا رضی اللہ عنہ کا ایک بازار سے گزر ہوا وہاں ایک پاگل کنیز کی بولی لگ رہی تھی لیکن کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا آپ نے اسے پاگل گمان کرتے ہوئے بھی سات دینار میں خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئے رات ہوئی تو دیکھا کہ اس نے چپکے سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز شروع کر دی نماز میں اس کے انحمک اور تجرہ کی یہ کیفیت تھی کہ آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو رہی تھی اور سانس پھول رہا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں ہم کلام ہوئی اے میرے پروردگار اس محبت کی قسم جو تو مجھ سے فرماتا ہے مجھ پر رحم فرما آپ نے یہ الفاظ سنے تو اس کے جنون کا سبب سمجھ میں آ گیا آپ نے قریب آ کر فرمایا تجھے اللہ کا جلد سے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار اس محبت کی قسم جو میں تجھ سے کرتی ہوں تو مجھ پر رحم فرما اس نے کہا میں نے بالکل درست کہا ہے اس ذات حق کی قسم اگر وہ مجھ سے پیار نہ فرماتا تو آپ کو میٹھی نیند سلا کر مجھے عبادت کے لیے نہ اٹھاتا یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی جب افاقہ ہوا تو چاند اشار پڑے پھر بلند آواز سے پکارا یا ارحم الرحمین اب تک تیرا اور میرا راز پوشیدہ تھا مگر اب یہ راز لوگوں پر ظاہر ہو چکا ہے اس لیے بس اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ زمین پر گر گئی میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زوانون مصری رضی اللہ عنہ کو لبنان کے ایک چھوٹے سے خار میں تشریف لائے وہاں اپنے ایک بہت عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا لاخر جسم گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا اسی حالت میں نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے انہوں نے سلام پھیرا تو آپ نے سلام پیش کیا انہوں نے جواب دے کر فوراً پھر نیت باندھ لی اور مسلسل عصر تک مصروف نماز رہے اس کے بعد ایک چٹان کا سہارا لے کر تسبیح پڑھنے لگے جب کافی دیر گزر گئی اور توجہ نہ فرمائی تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر عرض کی حضور میرے حق میں دعا خیر فرمائیں فرمایا اللہ تجھے اپنے قرب سے مانوس فرمائے عرض کی کچھ اور فرمائے بیٹا اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قرب کی الفت سے نوازتا ہے اسے چار نعمتیں دیتا ہے عزت بغیر نصب کے عزت بغیر نصب کے علم بغیر طلب کے خنا بغیر مال کے انس بغیر جماعت کے اتنا فرمانے کے بعد ایک زوردار نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گیا تین روز تک اسی حالت میں گزار دیا جب تین دن بعد ہوش آیا جب تین دن بعد ہوش آیا تو اٹھ کر وضو فرمایا اور پوچھا میں نے کتنی نمازیں نہیں پڑھیں آپ نے عرض کی تین روز کی یہ سنتے فوراً کھڑے ہوئے اور تمام نمازیں پوری کیں پھر رخصت ہونے لگے تو آپ نے روتے ہوئے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی حضرت میں تین دن تک صرف اس لیے حاضر خدمت رہا ہوں کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں گے فرمایا اپنے پروردگار سے محبت کر اور اس کی محبت کے بدلے کسی معاوضے کا خیال تک نہ لا کیونکہ جو اس کے سچے عاشق ہیں وہی ساری مخلوق کے تاجدار زاہدوں کے سردار رب کا انتخاب خدا کے دوست اللہ کے ولی اور اس کی حقیقی بندے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے پھر ایک چیخ بلند کی میں نے قریب جا کر دیکھا تو جسم بے جان ہو چکا تھا روایت ہے کہ شیخ محمد حسین بغداد رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے بزار مکہ میں ملاحظہ فرمایا کہ ایک بوڑھا ایک باندھی فروخت کرتے ہوئے پکار رہا تھا میں اس کے ایبوں سے بری ہوں کوئی بیس دینار سے زیادہ دے تو لے سکتا ہے آپ اس بوڑھے کے پاس پہنچے اور دریافت فرمایا کہ اس میں کیا عیب ہیں اس نے عرض کی یہ پاگل ہے ہر وقت اداس رہتی ہے رات بھر بیدار دن بھر بھوکی پیاسی رہتی ہے اور تنہائی پسند ہے یہ سن کر آپ نے اس لونڈی کو خرید لیا قیام گاہ پر پہنچ کر وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھ رہی پھر دریافت کیا آقا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ کہاں کے باشندے ہیں آپ نے فرمایا عراق کا عرض کی عراق میں کس شہر کے کوفہ یا بسرہ فرمایا نہ کوفہ نہ بسرہ عرض کی پھر تو آپ مدینہ السلام بغداد کے باشندے ہیں فرمایا ہاں تو نے سچ کہا عرض کی بہت خوب وہ تو عبدوں اور زاہدوں کا شہر ہے آپ اس کی اس بات پر متعجب ہوئے اور فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم بغداد کے بزرگوں میں سے کس کس کو جانتی ہو عرض کی حضرت مالک بن دینار حضرت بشر حافی حضرت صالح حضرت ابو حاتم سجستانی حضرت معروف کرخی حضرت محمد بن حسین بغدادی رابعہ ادویہ شاہوانہ میمونہ رضی اللہ عنہم میں ان سب کو جانتی ہوں آپ نے پوچھا تو انہیں کس طرح جانتی ہے عرض کی بھلا میں انہیں کیوں نہ پہچانوں گی یہ لوگ تو دلوں کے معالج اور محبان حق کے رہنما ہیں آپ نے فرمایا کیا تو جانتی ہے کہ میں ہی محمد بن حسین بغدادی ہوں عرض کی اے ابو عبداللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ سے میری ملاقات کروا دے بتائیں آپ کی وہ دل سوز آواز کیا ہوئی جس سے اہل ارادت کے دل میں زندگی پیدا ہوتی تھی اور سننے والوں کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں فرمایا میری وہ آواز اپنے حال پر ہے عرض کی آپ کو رب ذوالجلال کی قسم مجھے کلام اللہ کی کچھ آیتیں سنائیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جسے سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو ہوش آیا عرض کی یہ تو اس کا نام ہے اس وقت میرا کیا حال ہوگا کہ جب میں اس کی معرفت حاصل کروں گی اور جنت میں اس کا دیدار نصیب ہوگا اے ابو عبداللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے پڑھیے فرماتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کی اور یہ آیت پڑھی ترجمہ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے کیا ہے برا فیصلہ کرتے ہیں عرض کی اے ابو عبداللہ ہم نے نہ کسی بت کی پرستش کی اور نہ ہی کسی دوسرے کو بطور محمود قبول کیا مزید پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ نے مزید پڑھا اور بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے اس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے ہوگی جو کھولتے ہوئے دھات کی طرح ہے وہ پانی ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی برا مشروب ہے اور دوزک ٹھہرنے کی کیا ہی بری جگہ ہے عرض کی اے ابو عبداللہ آپ نے خود کو مایوسی کا پابند کر لیا ہے امید و پیم کے درمیان رہی ہے اور کچھ پڑھیں فرماتے ہیں میں نے پڑھا ترجمہ یعنی اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوئے اور کچھ بگڑے ہوئے ہوں گے عرض کی جس روز وہ اپنے دوستوں کے لیے ظاہر ہوگا مجھے اس سے ملنے کا کس قدر شوق ہوگا کچھ اور پڑھی ہے فرمایا میں نے پڑھا ترجمہ ان کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والے لڑکے کوزے آفتابے جام اور آنکھوں کے سامنے بیتش ایسی شراب لے کر بار بار حاضر ہوں گے کہ جس سے نہ انہیں درد سر ہوگا اور نہ وہ ہوش سے بیگانہ ہوں گے اور پسندیدہ میوے اور خواہش کے مطابق پرندوں کا گوشت اور بڑی آنکھ والی ہوریں جیسے چھپائے ہوئے موتی وہ جو کچھ کرتے رہے تھے یہ اس کا بدلہ ہے اس نے عرض کی اے ابو عبداللہ میرا خیال ہے کہ آپ نے حور کو پیغام تو دے دیا ہے مگر کہاں مگر کیا مہر کے لیے کچھ خرچ بھی کیا ہے فرمایا میں تو مفلس ہوں تو بتا کہ کیا کروں عرض کی نماز کے ساتھ اس نے عرض ابو عبداللہ میرا خیال ہے کہ آپ نے حور کو پیغام تو دے دیا ہے مگر کیا مہر کے لیے کچھ خرچ بھی کیا ہے فرمایا میں تو مفلس ہوں تو بتا کیا کروں عرض کی نمازوں عرض کی نمازوں کے ساتھ بیداری کیجیے ہمیشہ روزہ اور فکرہ و مساکین سے محبت رکھیں اس نے عرض کی اے ابو عبداللہ میرا خیال ہے کہ آپ نے حور کو پیغام تو دیا ہے مگر کیا مہر کے لیے کچھ خرچ بھی کیا ہے فرمایا میں تو مفلس ہوں تو بتا کہ کیا کروں عرض کی نمازوں کے ساتھ شب بیداری کیجیے ہمیشہ روزہ اور فقراء و مساکین سے محبت رکھیں اتنا کہہ کر بے ہوش ہو گئی آپ نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے ہوش میں آئی تو مناجات کرنے لگی پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اور اس کے بعد التجا کرتے کرتے خاموش ہو کر زمین پر گر پڑی آپ نے دیکھا تو مر چکی تھی آپ کو اس کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا نڈال حالت میں کفن وغیرہ خریدنے بازار گئے واپس آئے تو اسے ایک کفن میں ملبوس خوشبو سے آراستہ پایا اس کے علاوہ اس پر دو جنتی لباس پڑے تھے اور کفن پر دو نورانی سطریں لکھی تھیں آپ اس کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر اداس و غمگین اپنے اجرے میں تشریف لائے اور دو رکت نماز پڑھ کر سو گئے خواب میں اس باندی کو دیکھا کہ جنت میں لال لال و جواہر کا تاج پہنے بہشتی لباس زیب کیے پاؤں میں سرخ یاقوت کی جوتیاں ڈالے آفتاب و ماتاب سے زیادہ روشن و تامدار رخسار کے ساتھ ٹہل رہی ہے آپ نے دریافت فرمایا تجھے یہ عظیم مقام کیسے ملا جواب دیا فقراء و مساکین کی محبت استغفار کی کثرت اور مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے سے یوں ہی ماں قبر بیان کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت اور دینی دوستوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوستی رکھنا بھی دراصل اللہ زوا جل ہی سے محبت رکھنا ہے لہذا عشق مجازی میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ دینی دوستوں کے علاوہ انبیاء و علیاء کرام سے عشق و محبت کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں خصوصاً سب سے آخری نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جن سے مخالف کی جسمانی و اخلاقی گندگی کو بار بار ذہن میں لایا جائے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی محبت دل سے دور نہ ہو رہی ہو اور اس کے باعث گناہوں میں مبتلا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو تو ایسے عمال کا اختیار کرنا واجب و ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے امن نصیب ہونے کا تھوڑا بہت بھی تھوڑا بہت بھی یقین ہو انہیں عمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ایسی شخصیت کی ذات میں موجودہ گندگیوں پر غور و تفکر شروع کر دے اگر یہ غور کرنے والا خود گندی فطرت کا مالک نہ ہوا تو ایک دو مرتبہ کے تصور کے ساتھ ہی دل میں و وکراہت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے اس سلسلے میں اکابرین کی تعلیم ملاحظہ کیجیے علامہ ابن جوزی فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان بدن کی ان گندگیوں اور برائیوں کو ذہن میں لے کر آئے کہ جنہیں لباس میں چھپا رکھا ہے تو اس کا عشق ٹھنڈا ہو جائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے تو تم اس کی علائشوں اور گندگیوں پر غور کرو پچھلے صفحات میں اخر و پر غور کے تحت حضرت مالک بن دنار رضی اللہ عنہ والے واقعے کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ کر دیکھیں جس میں آپ نے امیر شخص کو توبہ کرواتے ہوئے اس طریقے کو بھی استعمال کیا تھا چنانچہ آپ نے باندھ کے عیب و بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کا جسم بدبو کرنے لگے منہ نہ دھوئے تو اس سے تعفن اٹھنے لگے بالوں کی صفائی نہ رکھے تو ان میں جوئیں پڑ جائیں ذرا عمر بڑی ہو تو اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے اور دیکھنے کے لائق بھی نہ رہے حید اسے آتا ہے پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے طرح طرح کی نجاستوں سے آلودہ رہتی ہے اور غم تکلیفوں سے اسے سابقہ پڑتا رہتا ہے اسی طرح منقول ہے کہ ایک مند شخص کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو بلوایا اور الوداعی نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹے اگر کبھی تیرا شراب پینے کو دل کرے تو پہلے شراب خانے میں جا کر کسی شراب بھی کو دیکھ لینا اگر جوا کھیلنے کو دل چاہے تو پہلے کسی ہارے ہوئے جواری کا مشاہدہ کر لینا اور اگر کبھی زنا کو دل کرے تو بالکل صبح کے وقت طواف خانے جانا اس کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد لڑکے کے دل میں شراب پینے کا خیال پیدا ہوا پاپ کی نصیحت کے مطابق وہ نوجوان ایک شرابی کے پاس پہنچا جو نشے میں دھوت ایک نالی میں گرا ہوا تھا اس کی یہ برتناک حالت دیکھ کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے شراب پی تو یقیناً میرا حشر بھی یہی ہوگا اس خیال کے ساتھ ہی اس نے شراب پینے کا ارادہ ترک کر دیا پھر ایک مرتبہ شیطان نے اسے جوئے کی ترغیب دلائی یہ حسب وسیعت یہ حسب وسیعت پہلے ایک ہارے ہوئے جواری کے پاس پہنچا دیکھا کہ وہ ہار دیکھا کہ وہ ہار جانے کے باعث شدید قسم کرن جو غم میں گرفتار تھا اور اس کی حالت نہایت قابل رحم ہو رہی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے بھی اپنے بارے میں یہی خوف پیدا ہوا اور یوں جوئے سے بھی باز آ گیا پھر کچھ عرصہ بعد نفس نے زنا کی خواہش کا اظہار کیا اس مرتبہ بھی یہ حسب نصیحت صبح کے وقت طوائف خانے پہنچا اور دروازہ بجایا کچھ دیر کچھ دیر بعد ایک طوائف باہر آئی نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں گندگی بھری ہوئی تھی بال بگڑے ہوئے تھے بغیر سرخی پاؤڈر کے چہرہ بالکل بے رونق نظر آ رہا تھا اور اس پر مردانی سی چھائی ہوئی تھی تروتازگی نام کو نہ تھی منہ سے بدبو کے پھیکے اٹھ رہے تھے لباس میلا کچیلا پہن رکھا تھا جس سے پسینے کے بو بھی محسوس ہو رہے تھے گویا کہ شام کو ملما کاری کر کے شکار کو اپنی جانب راغب کرنے والی اور پری اس وقت غلازت کا ڈھیر نظر آ رہی تھی طواف کا یہ بھیانک حلیہ دیکھ کر اس نوجوان کے دل میں سے کراہیت پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے ارادے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی پس اسی طرح ہر اصلاح نجات کے خواہش مند عاشق کو چاہیے کہ اپنے محبوب کے عیبوں کی فکر میں لگ جائے نیز بہت بوڑھی عورتوں کو غور سے دیکھے کہ ایک وقت تھا کہ یہ بھی جوان تھیں ان کا چہرہ بھی خوشنما ہوگا لیکن بڑھاپے کے باعث وہ ساری رونق ختم ہو گئی اور اب صورتحال جی ہے کہ کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں اگر عمر طویل ہوئی تو یہی معاملہ ایک دن اس کے محبوب کے ساتھ بھی ہوگا جب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں تو پھر چند روزہ مزوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا حماقت نہیں طور کیا ہے کام کے انجام پر نظر کے سلسلے میں اپنی فکر کو طویل کرنا بھی ایک بہترین علاج ہے کیونکہ جب انسان نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی سوچ کا دائرہ بے حد محدود ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی صورتحال میں نفس اسے خواہش کی تکمیل کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نقصانات پر غور و تفکر کی مولت ہی نہیں دیتا بلکہ ہر بری چیز کو ایسے اچھے رنگ میں پیش کرتا ہے کہ اس کا اطاعت کا عادی یہ انسان اس کے حکم کی بجاوری میں دیر یا اس کی مخالفت کرنا بہت دشوار محسوس کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرض عشق میں گرفتار افراد کو اس میں موجود عیب نظر ہی نہیں آتے نفس انہیں صرف اور صرف ان کی مرضی کے مطابق نتیجہ نکلنے کے سہانے خواب ہی دکھاتا رہتا ہے نتیجتاً کوتاہی نظر کی بنا پر یہ حضرات اکثر اوقات بعد میں شدید پچھتاوے ہوئے نظر آتے ہیں پچھتائے ہوئے نظر آتے ہیں لہذا ہر عاشق کو چاہیے کہ کبھی باتوں پر بھی خوب اچھی طرح ٹھنڈے دل سے خور کرنے کی سعادت حاصل کر کے اپنے اندر نفس کی چالوں کو سمجھنے کا شعور بیدار کرے اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بالکل ایک بچے کی فطرت کی مثل تخلیق فرمائی ہے چنانچہ بچے کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے حصول کے لیے شدید ضد کرتا ہے جب تک اسے حاصل نہ کر لے بے چین و بے قرار رہتا ہے اور اس کے بغیر صبر کرنا بے حد دشوار محسوس ہوتا ہے لیکن جب وہی شے حاصل ہو جائے تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کا دل بھر جاتا ہے اور وہ اسے بھول کر کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جب نفس کو کوئی شخصیت اس کے کسی بھی وصف کی بنا پر اچھی محسوس ہونے لگے تو وہ اس کے قرب کے حصول کے لیے لگاتار شدید قسم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتا ہے بطور نتیجہ اس کے بغیر جینا بہت دشوار محسوس ہوتا ہے لیکن جب وہی ہستی اس کے بے حد قریب آ جائے فاصلے سمٹ جائیں اور اس قرب میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہی بے قرار رہنے والا اپنی بے چینیوں قراری میں بے حد کمی محسوس کرتا ہے بلکہ بسا اوقات آہستہ آہستہ یہ بے قراری نفرت و بیزاری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اس کیا نتیجہ نکلے گا اس کا اندازہ کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں خالباً عشق و محبت کے نتیجے میں قائم ہونے والی شادیوں کی ناکامی کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے یوں ہی جب ایک چیز کے ایک سے زیادہ طالب پیدا ہو جائیں تو بھی بچے کی طبیعت میں اس شے کے حصول کے لیے شدید بے قراری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اس شے سے دستبردار ہو کر دوسروں کو خود پر فوقیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے کتنی ہی جد و جہد کیوں نہ کرنی پڑے وہ اسے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اگر بقیہ طالب علم کسی وجہ سے دست بردار ہو جائیں اور وہ شے اسے دے دی جائے تو پھر وہی سب کا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی دیر میں اس چیز سے دل بھر جاتا ہے اور وہی چیز کہ جس کے لیے تھوڑی دیر پہلے وہ دوسرے بچوں کو سخت دشمن تصور کر رہا تھا گھر کے کسی کونے میں بے و مددگار پڑی نظر آتی ہے جن گھروں میں ایک سے زیادہ بچے ہوں ان میں یہ مناظر اکثر دیکھے جا سکتے ہیں اسی طرح جب ایک مرد یا عورت جن سے مخالف کا قرب حاصل کرنے کے اپنے علاوہ کسی اور کو بھی متلاشی پاتے ہیں تو طبیعت میں مطلوبہ شخصیت کے قریب ہو جانے کی تمنا شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے اور نفس کسی بھی صورت میں دوسرے کے لیے احسار کے لیے تیار نہیں ہوتا اب بعد اوقات اس معاملے میں نفس کا مطالبہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے نیز شیطان اسے جلد بازی کے ساتھ کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا مشورہ دیتا ہے اور جلد بازی نہ کرنے کی صورت میں دوسروں کی کامیابی کا یقین دلانے کی کوشش بھی جاری رہتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تو ممکن ہونے پر یہ شخص بلا سوچے سمجھے اس شخصیت کے قرب کی کوئی صورت نکال لیتا ہے مثلا اس سے شادی کر لینا یا اس کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لینا اور یا پھر دیگر مطالبین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی اپنی دنیا و آخرت برباد کر بیٹھتا ہے اب پہلی صورت میں جب اس شخصیت کا قرب حاصل ہو جائے اور دیگر مطالبہ کرنے والے بھی بظاہر ناکام نظر آئیں تو ان کی وجہ سے طبیعت میں پیدا ہونے والی جلد بازی اور ضد بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ عاشق نامدار اس ضد کے خاتمے کے ساتھ ہی سابقہ تڑپ و قراری اور اظہار محبت میں حیرت انگیز کمی محسوس کرتا ہے بلکہ بعد اوقات تو ماضی میں دیکھے گئے حسین خوابوں کی مرضی کے مطابق تعبیر حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس فیصلے کی جلد بازی پر افسوس اور اپنے آپ پر شدید غصے کا اظہار کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور پھر اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس کا ذکر ما قبل میں گزر چکا ہے انسان کو جس سے سچی محبت ہو جائے اس میں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آتا اور نہ ہی وہ اس کے کسی عیب پر مطلع ہونا پسند کرتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے محبوب سے محبت میں کمی واقع ہو جائے یا یہ محبت نفرت و بیزاریت میں تبدیل ہو جائے تو اب وہی بے عیب شخصیت عیب و نقائص کا مجموعہ نظر آنے لگتی ہے جس کا لازم نتیجہ بعد دوری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے عشق محبت میں گرفتار حضرات کی بھی یہی صورت حال ہے کہ جب تک وہ رشتہ ازدواج میں وابستہ نہیں ہوتے انہیں ایک دوسرے میں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آتا اور نہ ہی نفسانی خواہش کی شدت کسی عیب کے ظاہر ہونے کو پسند کرتی ہے لیکن جب ان کی شادی ہو جائے یا معاذ اللہ ان سے آپس میں زنا وغیرہ باعث سے بدرامی گناہ سرزد ہو جائے اور ماں قبر میں مذکور تفصیل کے مطابق محبت و اپنائیت فنا کے قریب پہنچ جائے تو پھر ایک دوسرے کی ذات میں ڈھیروں عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً لڑائی جھگڑے کے دوران بیان بھی کیا جاتا ہے پھر جب اظہار نفرت کا یہ سلسلہ طوالت اختیار کر جائے تو بالاخر اس کہانی کا انجام طلاق یا خلا کی صورت میں ہی ظاہر ہوتا ہے انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات و صفات سے متاثر رکھنا ہی پسند کرتا ہے جس کے لیے اکثر تکلف و بناوٹ اور ریاکاری یا اپنی ذاتی کمزوریوں اور عیب و نقائص کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے مثلا ایک شخص غصے کا نہایت تیز ہے لیکن دوسروں کے سامنے خلاف مرضی کاموں یا ناپسندیدہ باتوں پر بھی مسکراتا رہتا ہے تاکہ اسے قوت برداشت کا حامل اور صبر و تحمل میں کامل تصور کیا جائے حالانکہ اگر یہی کام یا بات اس کے گھر والوں یا بے تکلف قریبی دوستوں میں سے کوئی کرتا تو شاید جب تک زبان یا ہاتھ سے غصہ ٹھنڈا نہ کر دیتا سکون قلب حاصل ہونا ممکن نہ تھا یا بخیل و کنجوس ہے لیکن محبوب کے لیے خوب پیسے خرچ کرتا ہے یا فطرتاً گندگی پسند ہے لیکن لوگوں کے سامنے بہت صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے یا بعد معاشرتی یا دینی پابندیوں کا سختی سے قائل ہے لیکن باہر خود کو زبردست روشن و آزاد خیال ظاہر کرتا ہے یا بہت ضدی طبیعت ہے لیکن باہر دوسروں کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دے کر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنی رائے کو جبرن مسلط کرنے کا قائل نہیں یا بد زبان ہے گالیاں وغیرہ بکنے کی عادت ہے لیکن باہر بڑے و مہذب طریقے سے گفتگو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ تکلف وہیں اختیار کیا جاتا ہے کہ جہاں سامنے والے کا ساتھ مختصر مدت کے لیے ہو کیونکہ تکلف میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اب یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن ایک لمبے عرصے تک اس کی اذیت برداشت کرنا بہرحال دشوار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے ہمراہ ہمیشہ یا طویل مدت تک رہنا پڑ جائے تو پھر یہ تکلفات ختم ہو جاتے ہیں اور اب یہی انسان سامنے والے کی رائے کی پرواہ کیے بغیر اپنی کمزوریاں ظاہر کرنے میں قطن اور محسوس نہیں کرتا اپنے گھر اور اسکول اور کالج یونیورسٹی آفس اور بے تکلف دوستوں کے درمیان تکلف اختیار کرنے یا نہ کرنے میں اکثر یہی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے مضمون سے مطابقت کی بنا پر درج ذیل دو روایتیں بغور ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ حضرت ہرم بن حمبان رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ہمیں ملاقات و زیارت کے ذریعے اپنے ساتھ ملائے رکھیں آپ نے فرمایا میں نے ان دو سے بھی زیادہ نافع شے کے ساتھ تجھے اپنے سے ملا رکھا ہے اور وہ تیری عدم موجودگی میں تیرے حق میں دعائے خیر ہے ملاقات و زیارت ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے ریا و زینت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شیخ کی کسی عارف کامل سے ملاقات ہو گئی دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو رہے پھر اختتام کلام پر ایک دوسرے کے لیے دعائیں خیر کی علیحدہ ہوتے وقت میرے شیخ نے اس عرف کامل سے کہا میں آج کے مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں عارف نے جواباً کہا لیکن میں اسے خطرناک مجلس تصور کرتا ہوں کیونکہ کیا ہم اپنی اپنی گفتگو کو مزین اور اپنے اپنے علوم کو ایک دوسرے پر ظاہر نہیں کر رہے تھے اور کیا اس طرح ہم ریا و تکلف میں مبتلا نہیں ہو گئے تھے یہ سن کر میرے شیخ رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کو خوشی آ گئی اب چونکہ میٹھے زہر کے کڑوے گھونٹ پینے والے خواتین و حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے قرب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنی ذات سے فقط متاثر کیا جائے کسی بھی طرح بدزن نہ ہونے دیا جائے لہٰذا اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ سامنے والے سے اپنی کمزوریاں چھپائی جاتی ہیں اور حتی الامکان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ زوجل نے اسے ہر قسم کے اچھے اور صاف سے مزین کیا ہے اس کے لیے ہر لمحہ چہرے پر مسکراہٹ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں فراغ دلی اور گفتگو میں ملامت روشن خیالی پر مشتمل الفاظ کا کثرت سے استعمال وغیرہ ہامور زبردست تسنا و بناوٹ کے ساتھ اختیار کیے جاتے ہیں لیکن جب اس دھوکہ دہی میں کامیابی کے بعد شادی کی صورت میں ایک دوسرے کا بظاہر دامی قرب حاصل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ تکلفات ختم اور شخصیت کا اصل رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بعد اوقات یہ رنگ اصلی دوسرے فریق کی طبیعت کو بالکل پسند نہیں آتا چنانچہ نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یا یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی مصنوعی وصف متاثر کرنے کا سبب بنا ہوتا ہے اب جب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وصف تو سامنے والے میں حقیقتاً موجود ہی نہیں تو پھر سابقہ محبت دھوکے میں مبتلا کرنے کے انکشاف کے بعد شدید نفرت میں تب بدل جاتی ہے کوئی بھی کام اختیار کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں مثبت اور منفی پہلوؤں پر اچھی طرح غور و تفکر بے شمار نقصانات سے محفوظ رہنے کا سبب بن جاتا ہے اس کے برعکس جلد بازی کی بنا پر کیا گیا فیصلہ عموماً کسی بڑے نقصان یا شدید ناکامی کا شکار کروا دیتا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو پھر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو اور گمراہی کا خوف ہو تو بعد رہو عشق مجازے میں مبتلا حضرات اپنے معاملہ محبت کے انجام کے بارے میں اول تو بالکل غور و فکر نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو نفس و شیطان کی مداخلت کی بنا انہیں اپنی کہانی کا انجام بھی بالکل وہی نظر آتا ہے جو اس قسم کے موضوعات پر بنائی گئی فلموں یا لکھی گئی کہانیوں میں ہیرو ہیروئن کے بارے میں درج کیا جاتا ہے لیکن کاش یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ فلم اور حقیقت میں بہت فرق ہے